www.attableek.com The Reviver of Iman की शरीर तीन चार साल तीन चार साल बना पहुंचे थे कितने साल के छह साल एक दो तीन चार और दो साथी नहीं आए अच्छा नाराज हो गए नो एक जॉब है उसका मजबूरी है एक बीमार है सबको इज्तेमा में बुलाने गए वो खुद नहीं आए अच्छा دوسری جمع او بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں دوسری جمع جمع کس کو پتا ہے کہاں کی جمع ہاں۔ عبد اللہ سو رہا ہے عبد اللہ دوسری جمع کہاں کی اچھا کتنے ساتھی تھے آپ موجود ذرا پوچھوں ماشاء اللہ تین تین چھ سات اور پیچھے بیٹھے اچھی بات تیسری جمع نرولی روی آپ کے بارے میں کتنے ساتھی نو ساتھی ذرا اٹھا دو تین دو پانچ بس دوسرے ساتھ نہیں اس کے بعد میں آئے نہیں آئے تو آپ کو ابھی کام کرتے ہوئے سیدھے آئے ہوں گے ہاں؟ دس دن پہلے آئیں گے دس دن پہلے ایسے کیسے وقت لگ بھگ زون کی جماعت کا آخری دن اجتماع میں پورا ہوتا ہے آپ کا پہلے کیسے پورا ہو گیا جلدی چلے گئے پہلے راؤنڈ میں لیٹ ہو گیا اچھا پہلے راؤنڈ کا ریٹ لیٹ تھا وہ دہرا جو اسٹیشن پر آئے تھا رائٹ ٹائم آئے گئے نہیں کل کی آئی ہے اچھا،, اچھا اچھا اچھا اچھا اس کے بعد نرولی کی ہے دوسری جان نرولی کی دوسری جان کتنے گیا سات آئے ہیں تین سات آئے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے چلا ٹھیک ہے کتنے آپ دو چار چھ او ہو ماشاء اللہ سو فیصد اللہ اللہ مجھے اور اللہ برکت اور کٹور کی کٹور تھے دس پانچ جی، جی۔ آٹھ نو ایک کم ہے ایک پیچھے بیٹھایا کا ساتھ دسواں بھی ہے اچھا دسواں بھی موجود ہے ماشاء اللہ اور ابھی اچھی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ رسول کریم اللہ بات میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ہمارا سالانہ وارشک اجتماع ہے اجتماع جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے عام طور سے مجموعہ سال بھر جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول غفلت کا ہوتا ہے اللہ پاک نے اس دنیا کو دھوکے کی جگہ بتایا ہے دھوکے کی جگہ اور خود فرمایا کہ اس میں دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے اس میں آدمی نہ چاہنے کے باوجود غیر محسوس طریقے پر دھوکہ کھا جاتا ہے اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے کی جگہ ہے اور تمہیں دھوکہ نہ دے دے دھوکے سے بچنے کے لیے آدمی کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے ذکر فیم میں ذکر کنٹرول مومنی اس کو ماحول میں لانا پڑتا ہے آگے ماحول کے ذریعے سے بھی اس کی بیداری ہو جاتی ہے یا ذہنی سے اس کو بیداری ہو جاتی ہے آپ دیکھیں بزرگ اسلام کی مسجد میں لوگ کفر کی حالت میں آتے تھے لیکن وہ ماحول ان کے دل کو روشن کر دیتا تھا دو دن قیدی کو باندھ دے تو پھر اس کے دل کو روشن کر دیتا تھا وہ ماحول یا کہنا سننا دل کے کانوں کو کھول دیتا تھا یہ اجتماع اسی عنوان سے ہوتے ہیں ایسے ہی عنوان سے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس اجتماع سے سارے لوگ جماعتوں میں چلے جائیں گے یہ جتنے آئیں گے وہ سب جماعتوں میں چلے جائیں اس کے لیے اجتماع نہیں ہوتا ہمیں بلکہ پورے ضلع کے مجمعے کو جوڑ کر دو تین دن اس ماحول میں رکھنا اور جس کے مقدر میں ہیں وہ جماعتوں میں جائیں گے ورنہ انسان من والوں کے دو دن اس ماحول میں رہنے سے ان کے اندر اپنا جو ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اس کے اندر تازگی آ جاتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو یہ پانی پڑا اس میں کون سی زمین نے کتنا چوسا اللہ قرآن میں زمین کی صفت بیان کرتے ہیں کہ بعض زمین وہ ہے جو پانی کو چوستی ہے چھم چھم چھم چوس لیتی ہے بعض زمینوں پر پانی بہتا ہے پتہ ہے نا کہ وہ نہیں لیکن بہتا ہے تو بہنے والا بھی نفع دیتا ہے کہ وہ نالے بن کر چلتا ہے تو لوگوں کو آگے جا کر پانی پہنچ جاتا ہے اندر چستا ہے اندر چستا ہے تو جب ہم نکالتے ہیں تو واپس دیتا ہے پانی پہاڑوں پر برستا ہے تو پہاڑوں پر جم جاتا ہے پھر گرمی میں ندی سوکھ جاتی ہے تو وہاں سے بہ کر آتا ہے پہاڑ پگھلتے ہیں تو اللہ پاک بارش کو سب جگہ برساتے ہیں وہ اجتماع بھی بارش کی طرح ہوتے ہیں کہ جتنے لوگ شرکت کرتے ہیں ان کو اجتماع کا ماحول اجتماع کی باتیں ان کی فکروں کو بدلتا ہے اور ان کے اندر تازگی آ جاتی ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ضلع کے ایک ایک فرد تک پہنچا جائے اور اس اجتماع میں وہ لوگ آئے ہیں آپ نے ابھی اس کی کاروباری مجھے نہیں پتا لیکن پہلے بہت سارے لوگوں کا کاروباری دیتے ہم اجتماع میں گئے اور وہیں سے چلے میں چلے گئے ہم اجتماع میں گئے اور اس کے بعد ہم نے یہ تبدیل کر دیا ہاں ہمارے شہر میں ایک حاجی صاحب تھے تو کہنے لگے ہم تڑکیشور کے اجتماع میں آئے تھے وہ اسی ضلعے میں چلے گئے پہلا ضلع تڑکیشور کے اجتماع میں گئے تو اجتماع میں ایسی شرکت کے لیے گئے تھے اور وہیں سے جوان میں چلے گئے تو ماحول ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کو بدل دیتا ہے تو یہ اجتماع میں ایک ایک کو لانے کی فکر ہوتی ہے تو ان لانے والوں میں ایک بڑی فکر ہوتی ہے ایسے مسلمان کی جن مسلمان کے پاس عام طور سے سال بھر نہیں جایا جاتا دیہات پہلے مسلمان بہت یہ مسلمان شہروں کے ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ قابل رحم مجمع ہے بہت ہی قابل رحم مجمع ہے کیوں شہر والے جو ایمان والے ہیں ان کو شہروں میں اپنے ایمان کو اور اسلام کو طاقت پہنچانے کے کچھ نہ کچھ اسباب مہیا ہے وہ روز کرتے بجانے والوں کو دیکھتے ہیں گاڑی ٹوپی والوں کو دیکھتے ہیں اور اذان سنتے ہیں اور ایمان والوں باتیں مسجدوں میں سنتے ہیں تعلیم سنتے ہیں یہ سارے اسباب ہیں آدمی کے دین کو سنبھالنے کا آدمی کے دین کو تقریب پہنچانے کا لیکن ہمارے دیہات والے جو لوگ ہیں وہ دیہات بہت ہی قابل رحم ہوتے ہیں ان کے پاس یہ سارے اسباب نہیں ہیں سارے اسباب نہیں ہیں وہ ایسے چہرے روز نہیں دیکھتے اور ان کے کہنے پر اذان نہیں پڑتی ان کے بچوں نے قرآن نہیں پڑھا اور ان کے پاس سمجھانے والے سال گھر کوئی نہیں جاتے تو ان کا دین کے چھوڑنے کے اسباب بہت زیادہ ہے ایسوں کا دین دھندلا ہو جاتا ہے میلا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا ہر آدمی کا ایمان میلہ ہوتا ہے ایسے میلہ ہوتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں سطح میں ایسے دیہات والوں کا خصوصاً ہمارا بھی ہوتا ہے لیکن یہ دیہات والے بیچارے ان کے پاس یہ سارے اسباب نہیں ہوتے تو وہ بہت زیادہ قابل رحم ہوتے ہیں اور ہمارے مہانا تو فرما کے ان کے اندر جہالت بھی ہوتی ہے اور جہالت جو ہوتے ہیں وہ بھی کفر کے صفت ہے ہماری مطلب آدمی اللہ کو جانے اور جہالت مطلب نہ جانے اللہ کو جاننا اللہ کے احکامات کو جاننا تو شہری لوگوں میں کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ جانکاری ہوتی ہے دیہاتی کیوں نہیں ہوتی تو یہ بھی کفر کی صفت ہے اور دوسرا یہ فرماتے ہیں مولانا کہ ان کے اندر دوسری صفت جو ہے وہ فخر کی ہے اکثر بیچاروں کے پاس نہ دین ہوتا ہے نہ دنیا ہوتی ہے دنیا بھی نہیں ہوتی دنیا بھی نہیں ہوتی تو دنیا کی لالچ آتی ہے تو آدمی اپنا دین بیچ لیتا ہے آدمی دین بیچ لیتا ہے تو یہ اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر تسلسل سے محنت جاری نہ رہے تو وہ غیر محسوس طریقے پر اپنا دین چھوڑ دیتا ہے بہت خوش قسمت ہے ہمارے یہ ساتھی جو ایسے دیہاتوں میں گئے تھے یہ ہمارے جو ساتھی زونوں میں جا کر آئے نا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ ایسے دیہات والوں کی خیر خبر پوچھ کر آئے ہیں ایسے تو اللہ کے راستے میں چلنا ہی بڑی بات ہے کہ آدمی نے کچھ نہ کیا ہو خالی اللہ کے نام پر چلا ہو یہ کوئی معمولی بات ہے اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس اور اس کے لیے آدمی پھرے نے دیکھا کہ اس سے بڑی کسی کی بات ہی نہیں ہے جو اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرے یہ نبیوں کا کام اللہ دنیا میں نبیوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کا اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو تو ان کا چلنا ہی ان کے جسم چلنا لگے گرم ہو جاتی ہے یہ بڑی بات ہے پھر اس میں بھی دیہاتوں میں جانا کسم پرس لوگوں میں جانا تو اس کو کہیں گے نور و نالا نور نور و نالا لیکن ایک روشنی تھی جی، پھر اس پر ایک روشنی آ گئی ایک مجاہدہ تو تھا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا پھر اس کی اور زیادہ انہوں نے مجاہدہ کیا کہ پیدل چلے پیدل چلنا بڑی بات ہے پیدل چلنا نبیوں کی صفت ہے ہم بھی اکثر پیدل چلے ہیں اکثر ہوں گے کہ میں نے پیدل چلے گی تیسرا یہ ایسے کسٹمر پورس لوگوں کے پاس گئے ہیں کسٹمر پورس جیسے بھوکے کو کھلانا اور پیٹ بھرے کو کھلانا دونوں کوئی فرق نہیں ارے بولو تو صحیح بہت بڑا فرق ہے ایسے ایک پورن مجمے پر محنت کرنا جن کے پاس دین ہے اور ایک ایسے مجمے کے پاس جانا جن کے پاس نہیں ہے اور وہ زیادہ جب ملتا ہے جیسا فرما سے لوگوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ ان میں تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملتا ہے اس میں ان کی بڑی حیوانی ہے کیسے لوگوں کے پاس وہ حضرات گئے تو ان حضرات کے لیے یہاں کاریگاری ہوگی تو کاروباری ہم اس لیے نہیں لیتے کہ انہوں نے کیا کیا کیا نہیں کیا ارے بھائی ان کا چلنا ہی بہت بڑی بات ہے ہم کون ہوتے ہیں کاروباری پوچھنے والے یہ جو چلے ہیں وہی بہت بڑی بات ہے یہ چلنے والے ہم بیٹھے ہوئے لوگوں سے افضل لگ رہے ہیں ہم سے بہتر لوگ ہیں کیا بھلا اللہ کے راستے میں چلا ہوا اور گھر میں بیٹھا ہوا برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے قرض قرضے کیوں لیتے ہیں کرزاری لینے کا ہم ان کو اچھا نہیں رکھتے لیکن چونکہ ہمارے کام میں ایک حصہ ہے قرضہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کے عملوں میں سے ایک عمل ہے حضور علیہ السلام جب جمع جاتے تھے تو اس کو کام سمجھا کر بھیجتے تھے دیکھو ایسا کر رہا ایسا کر رہا اور جب واپس آتے تھے تو ان سے بات پوچھتے تھے اچھا کیسا ہوا دیکھیے آدمی جاتا ہے کسی علاقے میں تو وہاں الگ الگ سنجوگ پیش آ جاتے ہیں تو آدمی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے بعض مرتبہ جو کیا وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اس کو ذرا ٹھیک کرنا پڑتا ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا تو اگر اس پر ٹھیک ہو جائے تو آدمی کا وہ جو کام لے کر گیا تھا وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور ٹھیک نہ ہو یہ جو کو ٹھیک کر اور رہے گا حالانکہ وہ غلط ہے آدمی بھی محسوس ہو جاتا ہے اور اس کا کام بھی محفوظ ہو جاتا ہے آدمی بھی محسوس ہو جاتا ہے اور سبزی کو لیکن محفوظ ہے کیوں محسوس ہے تو اس کے اندر روانگی کی بات ہوتی ہے اور اس کے اندر کارداری ہوتی ہے اگر روانگی کی بات نہ ہو تو اپنی اپنی مرضی سے کرے گا اور کرداری نہ ہو تو جس نے جو کیا اس کو ٹھیک سمجھے گا یہ اس کی روانگی اور اس کی کارداری سے محفوظ ہوگی سورج اٹھتا ہے وہاں بھی آدھا ہوئی ہے جھنڈ اٹھتا ہے وہاں بھی آدھا رش بتا تو آپ نے سنا ہوگا کتنے کتنے مل پر بولی بدل جاتی ہے کتنے گاؤں میں بارہ گاؤں میں بولی بدل جاتی ہے اور یہ چھ بٹر آدمی میں نہیں بدلا کتنے کھنڈ میں نہیں بدلا اور بدل کتنے بولی کتنے گاؤں میں بدل جاتی ہے بارہ گاؤں میں بولی بدل جاتی ہے اور یہ چھ کھنڈ میں نہیں بدلا اور اس کی بڑی وجہ کی روانگی ہوتی ہے اس کی کاروباری ہوتی ہے تو ہم اسی ذہن سے یہ گے حضور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کام سمجھا کر بھیجا جماعت واپس آئی تو واپس آنے کے بعد کاروائی سنائی کہ بتاؤ کیا ہوا تو انہوں نے سنا ایسا ہوا ایسا ہوا تو آپ ایسا نہ کرتے تو اچھا اچھا ایسا ایک شاہ رضی اللہ میں بیمار ہو گئے بیمار ہو گئے ان کو غسل کی حاجت ہوئی غسل کی حاجت ہوئی تو انہوں نے غسل کیا غسل کیا زخم بھی ان کو آیا تھا تو غسل کیا اور ہو تو صاحبہ نے اگر سنایا ہے اور ساتھی کو یہ ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے تو تو نے کہا غسل غسل کرنا چاہیے اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو غسل نہیں کرنا تھا اس کو تو کر لیتا وضو والا ریو وہ کر لیتا یہ ریبری فرمائی کیا فرمایا ریبری فرمائی ایسا ایک آدمی ایک جمع پوچھا کیسا ہوا جی ہمارے ساتھی نے دشمن کو پکڑا اس نے کلمہ پڑا پھر بھی اس کو مار دیا نے مجھے ایسا کیوں کیا تو وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑا تھا تو انہوں نے کہا اچھا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تو بھیا ایسا نہیں کرنا تھا یہ ہو گئی یہ صحابہ کا مجمع تھا جو حضور سے راست کام سیکھتا تھا پھر بھی ایسا ایک جمع کیسا رہا جو جی، ہمارے سامنے کہا کچھ بولو گے کہ تم سب آگے گز جاؤ تو ہم نے کہا صاحب اس سے بچنے کے لیے تو اسلام لائے تھے اور آپ آگ میں بھیجتے ہو تو ہم تو نہیں گئے اچھا کیا نہیں گئے ہمیشہ ہی آگ میں گئے یہ رہی ہوگی تو ہم یہ تو سمجھا اگر کوئی ہم سے کوئی کوئی بات کا مطلب رہا ہو ایسا اللہ کتابوں نے ایسا لکھا کہ جب آدمی کسی کو پسند کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کے درمیان میں رکھتے ہیں جو اس کو لکما لکمی کرے اوکے اور جب اللہ کسی بادشاہ کو ہلاک کرنے کا طے کرتے ہیں نا تو اس سے لقمہ دینے والوں کو ہٹا دیتے ہیں پھر وہ بھولے کرتا ہی چلا جاتا ہاں ایک مطلب اللہ رضی اللہ جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں بہت بھاری بات کہی تو کسی نے رکنا نہیں دیا دوسری جمع کو دوسری جمعہ بھی رکنا نہیں دیا تیسری جمع ایک آدمی کھڑا ہوا کا میرے نا آپ کی بات سر خوب اوپر بلکہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ ذرا ٹھیک نہیں لگ رہی ایک جب ممبر اترے اس کا مانا کیا اور فرمایا میں دو جمعہ سے جان مجھ سے غلط بول رہا تھا یہ دیکھنے کے لیے کوئی لکما دیتا ہی کہ نہیں نے وجہ سے سنا تھا کہ جس بادشاہ کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں غلط اس پر ڈال دینا چاہتے ہیں تو اس کو لکما دینے والوں سے محروم کر دیتے ہیں تو مجھے کوئی دیتا ہی نہیں اس لیے دو جمعہ سے ایسا دے رہا تھا میں تو میں دو جمعہ سے بہت ٹینشن میں تھا آج سکون ہوا کہ مجھے کسی نے لکما دیا آدمی لکما دینے غائب سمجھتا ہے تو مجھے کیوں رکنا دیا تو یہ تو خوش قسمت ہے قسمتی سمجھ جائے گی گاڑی سمجھ جائے گی بس سمجھ میں ہری نہیں آ رہی ہے پکڑ دیتی ان شاء اللہ ہم بھی اسی ذہن سے کاروباری بھی سنیں گے اور سنانے والے بھی اسی ذہن سے دوسرا دفعہ یہ ہوتا ہے کاروباری سے ہمارے علاقے کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں پھر آگے کام کیا کرنا اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے یہ بھی ہو گیا تھا بزرگ کے زمانے میں جمع تھا ہی کاروباری سنی اور خالی دنیا والی تو گئے جمع دیتا ہے واپس آپسائی کاروباری سنائی نے سننے کے بعد کہا اچھا یہاں تک پہنچیے بھائی تو آپ کون جائے گا وہاں تو حضرت علی کو وہاں لے گئے تو آگے کا کام انہوں نے کر دیا آگے کا کام مدینہ منورہ کا وقت آیا مدینہ منورہ والوں نے آ کر کاروباری سنا دی یہاں تک ہماری بات پہنچی ہے آپ کسی آدمی کو بھیج دو تاکہ وہ ہمیں آگے کی باتیں سکھائے وہ کاروباری سننے کے بعد حضرت مصب کو بھیجا ہوا آج مصب اللہ عمر کو کاروباری سن کر بھیجا تھا ایک سال وہ رہے تھے حج کے قافلے کے ساتھ آئے اور دوسرے سال صرف ایک سال رہ کر دوسرے حج کے قافلے کے ساتھ ان کی واپسی ہوئی تو کرنے کے بعد آگے کے کام کی رہبری ہو جاتی ہے تو ہم بھی سب اس کے ذمہ دار ہیں حد تو یہ تھا کہ ہم بھی اس طرح زونوں میں چلتے پھرتے ہم نہیں چل سکے اللہ ہمیں نہ فرما رہے تو اب جو چلے ہیں ان کو ہم رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور سے بات بھی ان سنیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کام کر کے آئے ہیں تو ہم کم سے کم سنیں تو صحیح سنیں گے ان شاء اللہ اچھا کب تک بیٹھو گے آپ لوگ ذرا زور سے بولو جب تک کام پورا جی جب تک کام پورا نہ ہو تب تک بیٹھو گے ان شاء اللہ دیکھو ہم نے دونوں کی جماعتوں کو بلایا تھا آپ سب کو نہیں بلایا تھا لیکن آگے ہمیں خوشی ہوگی آپ کے آنے سے اب آپ کے جانے سے دکھ ہوگا اب آپ کے جانے سے یہ ہماری تصویر بگڑی ہوئی ہے اب آپ اٹھو گے تو تصویر بکھر جاتے ہے دانے ٹوٹ جاتے ہیں آگے کام بننے کے لیے ہمیں تعاون آپ کرنا شہر کے کام میں تعاون کرنا تو بیچ میں سے اٹھ کر تو نہیں جاؤ گے نا ایسے اچھا، پیشاب کا تقاضا ہوگا تو پھر جاؤ گے نا بھائی تو کیا کرو گے ہاں پیشاب کا تقاضا ہو یا اور کا تقاضا ہو ان شاء اللہ بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے بعد کر لیں گے بس میں سوار ہے بس نان اسٹاپ ہے بس میں ہے اور بس ہاں یہ ہمارے قافلے میرے ساتھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ آج اور کل بیٹھو گے دو دن یہ بیالیس دن کا انڈیا سفر ہے کتنے دن کا یہ روز بیٹھتے ہیں اور یہاں سے جا کر سب چیزوں سے فاضر ہوتے ہیں ہاں؟ مولانا یونس ہمارے رحمت اللہ علیہ کرے تو پیشاب نہیں آیا ارے پیشاب سی لگی ہے پیشاب سی تو بھی آدمی اٹھ جاتا ہے پیاس سی لگی ہے لگی نہیں تھی پیشاب جو لاگے تھے પાણી પીવા જેવું લાગે છે આપણે જેવા પર તો નહીં થઈએ یشو ان شاء اللہ اللہ کی رائے خراب ہے میں آ رہا پہلی جگہ نہیں یہ بہت شوق سے ملیں گے آپ کو دیکھ لو اگر بچے والے دوسرا دیتے ہو تو لے لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری اتنی طاقت نہیں میں پھر مائی کے بغیر زور سے بولوں ٹھیک ہے چلو بہت اچھا جوردار آدمی آپ کے ساتھ کون سے لانچ تھے ہماری ٹیم چارج تھا کچھ تھا تو قریب کے ساتھ ذرا ہمارے چالو کریں گے تو وہ مہربانی تمہارے ٹیم چارج کے ساتھی تھے فرصت کے ساتھی تھے اور قلم کے ساتھ چھ ساتھی اچھا، اچھا، اچھا، تھے چھ ساتھی تھے چھ ساتھی تھی جماعت سے جی کیوں ایسا تھا سامنے دیوالی کا موقع تھا اور ساتھی مشغولی میں تھے تو اس کو ہو گئے اچھا اللہ معاف فرما ہے نا بچے جی۔ بات رہے گا زیادہ ہوتی دس آدمی کم سے کم ہوتے تو کام اچھا ہوتا ہے اب دو آدمی خدمت میں چلے گئے دو آدمی ٹینٹ کا چوکیداری میں رہے دو آدمی ملاقاتوں میں گئے تین دن میں تین میں پورا ہو گیا گور نور میں ظہور ختم بات ایسا جو ہے دو آدمی خدمت میں دو آدمی ٹینٹ میں دو آدمی ملاقات میں بات پوری ہوگی ایسا نہیں چلو آئندہ پوری بناؤ گے ماشاء اللہ بہت اچھی بات اور کون سے میں گئے تھے ہائی وے پٹی پہ چوکی پہ کام اللہ آپ کو کام کے لیے کتنی جگہ دی گئی تھی ہمارے ہوٹلوں پہ جو ہائی وے پہ جو ہوٹل ہے وہ عبادت اور میں نے آپ کو یہ نہیں پوچھا کون سے دی گئی تھی کتنی دی گئی تھی یہ پوچھ رہا ہوں آپ سنی دو میں فرق میں آپ کو ایسا پوچھ رہا کہ کون سے دی گئی تھی آپ کو ہوٹل دیے گئے تھے یہ دیا گیا تھا یہ دیا گیا تھا میں نے آپ کو یہ پوچھا آپ کو کتنی دی گئی تھی برابر ہے دس جگہ دی تھی آپ کو دس جگہ ٹھہر کر کام کرنا ہے پندرہ جگہ دی تھی بیس جگہ دی تھی آپ کو کتنی جگہ دی تھی ہم کو ایسا نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہوٹل ہے جی، ہائی وے پہ وہاں پہ جانا آپ کو کر کے نہیں آپ کو رونی کی بات کس نے کہہ رہی ہم کو وہ روٹ اس ٹھہریں کا پرسنٹ ہے جانا جانا کیا اس روٹ کے روٹ ٹھہریں پٹری پر جو بن جاتی نا اس میں اکثر مسجدیں عبادت خانے بن گئے جاتا نئے جو سارا آباد علاقہ ہے ہاں جو فیکٹری والے وغیرہ جو ہے نا ہاں. وہ ایسی پٹری ہے اچھا اچھا نہیں کوئی بات نہیں لیکن اب یہ پٹی پر سال بھر جمع جاتی ہے اپنی نہیں یہ صرف جون کی ہوتی ہے وہ چلتی اچھا ہوتی ہے تو وہاں جو یہ پر جو مجمع ہے یہ تو ہوٹلیں ہوں گے تو عموماً ہوں گے زیادہ تر مومن زیادہ تر مومن ہے تو ان میں کیا ہم کی جمع جا کر کریں گے وہ دوسرے بھی سب فیکٹریاں جو لگتے ہیں وہاں آجو بھائی جیسے جو ہے دکانیں ہیں وہ ڈرائیور لوگ آتے ہیں وہیں پر رہتے ہیں ان لوگ زیادہ تر وہیں پہ رہتے ہیں ہاں؟ منظر جگہ ٹائپ کا ہے اس لیے میں کچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھا نا ہوٹلوں پر ہم نے کام کیا ہاں۔ ہوٹلوں پر ٹرک والے آ رہے وہ سب تو وہ تو مسافر لوگ ہیں ہمیں تو ان لوگوں پر محنت کرنا ہوتا ہے جو ہمارے وہاں کے مقیم ہوتے ہیں ہاں، آپ امیر وغیرہ جو یہ جو پٹری کے اندر ہاں۔ ہائی وے پر ریڈیو وغیرہ لگاتے ہیں ان کے چیز ہوتے ہیں یہ مراکبین میں اچھا وہ ان کے وہاں چیز ابھی مراکبے کا ٹائم نہیں ہے آپ کو کرنا نہیں میں کرنا بھی نہیں دوں گا آپ کو کرنا بھی نہیں اور میں اچھا یہ ہمارے امیر صاحب ہیں سمجھے بات ہمارے سمجھ گیا تھا ہمارے ساتھ دو بھی نہیں لگائے بھائی بڑے ہیں ہاں، تھا تو آپ نے اس میں سے بنجر دیہاتوں میں جہاں مانوس لوگ نہیں تھے ایسے کتنے دیہاتوں میں کام کیا اچھا، جیسے کہ ہوٹل اپنے ہائی وے کے جیسے میل لوگ ہیں راجستھانی ہے ایسے کتنی جگہ پر آپ نے کام کیا ایسے دو پڑاؤ تھے تو دونوں پڑاؤ پہ ہم گئے تھے ایسے ایسے ہائی وے پہ ایسے یہ لاریاں لے کے کھڑے رہتے تھے ان پہ ملاقات نہیں وہ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ٹرک والے نہیں لاریوں والے نہیں وہ تو سب آنے جانے والے لوگ ہیں نا اپنے تو جو آباد بستیاں ہیں اپنی اپنے ضلع کے شہر بستیاں ان میں سے آپ یہ ہوٹلوں کو نکال دو جو مانوس ذہن جگہ تھے وہ نکال دو اس کے علاوہ غیر مانوس جیسے آپ نے کہا یہ دو جگہ میر والے تھے تو وہ غیر مانوس تھے یا غیر آباد تھے غیر آباد تھے یہ دو جگہ اس کے علاوہ آپ نے سفر میں ایسی کتنی جگہوں پر تیار کیا کام کیا یہ ہٹنے ہٹا دو اور یہ مانوس جتنے محلے تھے وہ ختم ہٹا دو آپ نے ایسے جو غیر آباد ہو ایمان والے ہیں اور غیر آباد ہیں ایسی کتنی جگہوں پر کام کیا یہ دو تو میر والے ہو گئے اور ایسے تو کوئی اچھا تو آپ کے پر جمع چل آپ کے پروڈکٹ کہتے ہیں پہلے تیرہ سے ابھی چھ اچھا پہلے تیرہ تھے وہ چھ دوسرے جو تھے وہ کون سی جگہ پہ تھے یہ راج پیپلا پر وہاں ابھی ابھی چلی جمع ہاں چلی نہیں وہاں چلی تو وہ جو چھ آپ نے ختم کیے وہ چھ کیا یہ چھ پر تو چلی وہ چھ پر کون چلا اس میں سر آپ میری بات کر سمجھے میں پوچھ رہا ہوں آپ کے تیرہ جن سے جی۔ اس میں چھ جنوں میں آپ نے جمع کرا تیرہ تو وہ پہلے ایک سارے بچوں کے اندر لکھے ہوئے تھے وہ تو مانوس آبادی جو اچھا، وہ چھ اس میں سے آپ نے جو چھ چلائی اس کے علاوہ آپ کے پاس مسلمانوں کے غیر آباد پکڑیاں ہیں جی یہ چھ ہی ہے اچھا اچھا اچھا, اچھا۔ اس کے علاوہ کوئی غیر آباد نہیں ہے اچھا چھو میں بھی مولانا مسجد اور عبادت کا گیارہ مسجد ہے اس سال میں اور ہاں۔ نو عبادت خانے اسی میں بن گئے ہاں پھر نئے سے بنجر نکالا لیکن کل کارگر نے آپ کی جو نمازیوں کا اوسط دیکھا بہت دکھ بھی آبادی آباد کی طرح دو تین جگہ ایسی تھی کہ جہاں پچاس فیصد سے زیادہ نماز تھی اور تو کوئی سوچ نہیں سکتا پانولی میں اتنی کم فیصد نمازیاں ایسا نہیں لگا ہاں؟ کہ پچاس سے اندر بعض جگہ پر تو بیس پچیس تیس بیس سے چالیس کے بیچ میں سب پورا ہو جاتا تھا تو ایسا فیملی اور ماشاء اللہ اتنی پرانی فہملی اور وہاں اتنی کم فیصد نماز بھی بہت دکھ ہوتا تھا کل ہوئے چلے اللہ خیر فرما میں کیا کام ہوا اس جگہوں پر یہ تو سب مانوس لوگوں میں آپ گئے ہیں نا جی۔ تو ان کی تو تشکیل کی ہوگی آپ نے جی۔ ہے نا جی۔ تو وہاں سے کتنے جماعتیں آپ وصول کر کے لائے معمول لوگ تھے نا اکثر ان کی وہاں سے اپنے گاؤں سے جماعت میں جانے کی تھی تو بادشاہ کیونکہ چار مہینے آئی تھی اچھا وہ سال بھر یہاں رہتے ہیں گاؤں سے جانے کو کہتے ہیں چوٹ پڑنا تھا جب تم کھاتے جاؤ پیتے اور رہتے آؤ جاتے وہاں سے پوری پوری جماعتیں لے جاتے پوری جماعت لے جاتے ہمارے محلے میں ایک مومن اس مطلب آیا تھا تو میں اس پر مسلط ہو گیا ایسا چلے گا نہیں مولے سے دیں گے تو میں بھی سے جانا پڑے گا جی۔ اس سے پیچھے پڑ جانے گا یہ کا ابال ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں جمع وہاں سے جاتے ہیں یہاں سے ہر زیادہ نہیں کرتے ہمارے محلے میں ایک بسو کا رہنے آیا تھا میں نے کہا مومن خبردار سے بھاگ گیا چلے میں وہاں سے اپنی ندی سے جمع کر جاؤں گا پکڑ کے جاؤں گا کل رات مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ان سے اتنے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ ہوٹل والے ہوتے ہیں ان کے پاس آس پاس کام کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں اور سب ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ یہاں سے جائیں تو یہ سب ان کے ساتھ جا سکتے ہیں تو اپنا خوشامد کر سکتے ہیں ان کے منا سماجت کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کی خوشامد کی کہ یہاں سے جاؤ تو کیا بولے وہ ترتیب بن گاؤں والے بھی لوگوں کو چھوڑ کے نہیں رہے ابھی مجاہد میں اجتماع ہوا تھا ان کے گاؤں کے جتنی ہوٹلوں پر تھے سب کو پکڑ پکڑ کر لے گئے بمبئی میں تھے وہاں سے بھی لے کو ایسا ہوتا ہے اور ڈنڈول گاؤں میں اجتماع تھا تو جتنی ہوٹلوں پر ڈنڈول والے تھے وہ سب کو لینے گئے اور پھر بمبئی سے بھی لے آئے چوبیس اور کھاتے میں تم کب جائے گا ہاں۔ یہ کہتے ہیں ڈنڈول کے چوبیس تو انتولیس وقت گئے پر کھاتے میں تو ڈنڈول والوں کے باعث پورا سال لے جاتے وہ اللہ اچھا یا پھر وغیرہ میں نہیں جڑ پاتے نہیں اس کا ایک ان ان سے کا مذاکرہ کریں جب یہ آئے نا وقت لگا کر ان سے کہیں کہ آپ سال بھریاں رہتے ہو آپ کے پاس اگر آپ کے سارے لوگوں کے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں رابطے ہوتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا یہاں سے وقت لگاؤ تو آپ کی برکت سے یہ سارا کا سارا علاقہ آپ سے جڑ جائے گا آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو سب کا وقت لگ جائے گا اپنے اپنے سمجھانے میں کمی نہ کریں کل بھی کی ترقی پتہ ہے کب تک کرنے کی موت تک جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے تب تک اپنے تو کیسے رہنے کا جب تک اس کو نہ سمجھنا ہے تو جب تک چھوڑنے کا نہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہو گئے لو ماشاء اللہ رکی کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے شروعات کر دی ایسے وقت لگانے کی بچوں کو بھی آتے ہیں بچوں کو بھی ہو جائے گا ان شاء اللہ <laughs> چلے بہت اچھا تو ان کی تو تشکیلیں ہوئی اور یہ مومن یہ میل برادری میں کیا محنت ہوئی راجستھان ہاں۔ ان میں کیا محنت ہوئی ان میں سب کچھ جمع کرے تھے سب کچھ جمع کرے تھے ان کے سامنے ایمان امال کی موٹی موٹی بات کر کے ہاں۔ پارٹی نوا کے سب سمجھایا ہاں۔ مسلوات کے بھی درجن میں بیٹھ کے بات کری وہ بھی تھی اور سنتی تھی اچھا۔ ان کے بچے کو مدرسہ بھیجنے کی ترغیب دلائی فکر گئی وہاں مولانا بھی آتے پڑھاؤں جو بچوں کو بھیجا فکر کے ساتھ وہ ان کو کیا بھائی اجتماع ہے اس میں اللہ ہمت دے رہے اجتماع ہمت پڑے گا چالیس دن چار مہینے لگا ہوئے تین دن لگا ہوئے کم سے کم ماشاء اللہ آپ نے ترجیح دی موجودگی میں ان کو اپنے ساتھ کچھ عمل میں ہاں، نماز پڑھوائی نماز پڑھوائی ہاں۔ ماشاء اللہ تعلیم جو بہت اچھا کیا وہ لوگ کتنے مکان تھے وہاں یہ دو جگہ پہ تھے وہ بیس پچیس ایک سائڈ تھے دوسرے اچھا، اچھا، وہ نماز نہیں پڑھتے وہاں نماز جیسا بنے اس میں بچے مدرسہ پڑھتے نماز ہاں، دو دن میں جو وہاں قیام کیا اس میں مقامی لوگ آئے تھے نماز میں وہاں نماز پڑھی تھی مغرب نے دو نماز پڑھی وہ دو دو نماز آئے ہاں۔ اچھا اچھا تو وہاں باقی نماز وہ وہیں رہتے تھے یا کہیں مزدوری میں چلے جاتے تھے پورا دن بعد کام تو تین نماز اگر جمع سے شروع ہو گئی اس کی کوئی فکر آپ کرتے فجر مغرب بھی شاید جمع سے وہاں شروع ہو گئی وہ کہ ان کو ترکیب دی یہ کوشش کرے گا ان کوشش اس کی کر رہے ہیں فجر کی نماز میں بھی ایک دو ساتھی پڑھتے ہیں اچھا مسورات میں بھی بات ہوئی ہاں مسورات میں پیچھے بیٹھے اچھا۔ آپ ذرا ان سے ملنے گئے مردوں سے اور مسورات سے بات کی تو ان کو کیسا لگا آپ کا ملنا وہ تو بہت خوش ہوئے کہ اچھا آتے تھے اچھا دوسرا بھی کچھ کہا ہاں، کئی سال جمع آئی تو اس کے بعد آپ پہلی بار آئے ایسا بھی کچھ کہا رہے ایسا تو اور کیا لوگ آتے رہے تو اچھا وہاں آپ سے پہلے کچھ جمع گئی سال زون بھی جی گئی تو اس کے بعد سال میں کوئی گئے یا جی، آپ سال کے بعد آتے سال کے درمیان میں کوئی نہیں گیا تین دن کی جمع جاتی ہے ہاں۔ اچھا، ماشاء اللہ یہ کس علاقے کو دیا ہوا ہے اچھا تو محنت ہوئی ہے تو ایک ڈیڑھ سال سے یعنی محنت ہو رہی ہے تین دن پہلے ہم نے دو سال کی وہ لاریاں چلاتے ہیں لاریاں لیے کھڑے ریڈیم لگاتے ہیں ہاں اچھا اچھا اچھا تو لیکن یہ جو ہے نا دس سال سے ان پر محنت ہو رہی ہے دس سال سے اور دس سال سے ماشاء اللہ وہ حضرات کی اچھی کاروباری رہی ہے وہ بات سنتے ہیں ایسا نہیں کہ نکال دیتے ہوں جماعت کو مطلب اچھے بھی ہیں تو پھر ان کو آپ سوچنا چاہیے کرنا چاہیے اب تک کب تک ایسا رہے گا مطلب تو چارے ایسی دنیا سے چلے جائیں گے بہت ہی قابل رحم میر برادری ہے بہت قابل رحم رمضان میں چالو ہوئی تھی پھر ہماری غفلت ہوئی اللہ نے معاف فرما رہے یہ یہ ہوٹلوں کے حضرات جو ہے نا ہوٹلوں کے حضرات اکثر یہ ہوٹلوں پر ہی ریڈیم لگانے کے لیے آتے ہیں گاڑیوں میں ان کو آپ استعمال کرو یہ جو ہوٹلوں کا ان سے ان کو بہت کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا ہے نا وہ جڑا ہوا ان سے تو ان کو بھی ذرا لے جا کر ان کو بھی استعمال کرو تو ان شاء اللہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے ہو سکتا ہے نیا چہرہ ان کے لیے وہ چہرے نئے نہیں ہوں گے اور کام میں تعاون آپ کو مل جائے گا تو ان کے خوش آمد کی کر کے ان کو ساتھ لے جائیں اور کوئی کوشش کرو کہ وہ نماز دن ٹائم کے کم سے کم شروع ہو جائے اور ہاتھ اگر بات نہیں ہو تو آپ وہاں قیام کر لو تین دن کا جماعت وہاں عبادت خانہ بنا ہوا ہے اب تین دن جب آپ کی جماعت وہاں ٹھہرے گی اور صبح شام کا عمل کرے گی تین ٹائم کی نماز وہاں پڑے گی ان کو پڑھوائے گی مغرب فجر عشاء تو ان کچھ نہ کچھ رخ پڑے گا اور اگر گنجائش ہو مہینے میں ورنہ پندرہ دن میں جتنی گنجائش ہو اتنی جمع چاہتے رہے تو تسلسل سے وہ غیر آباد آباد ہو جائے گی اور اس کی فکر کرو آپ نے جو کہا مشورے میں رکھا تھا آپ کو پورا کر لو بہت دن مشورہ کرتے کرتے دس سال ہو گئے ایسا ہی بات کی جماعت جاتی ہو ہاں آپ شراب کی تمام ہوٹلوں کو ایک جگہ تین دن میں جمع کرتے ہیں یعنی ان کو فکر کرا تھا ہاں، ان کو تین دن کی جماعت بھی بنا دیتے تھے کچھ فکر میں آزاد چلے جاتے وہ جماعتیں بند ہو جاتے پھر جانا پڑتا ہے تو سب کہہ رہے تھے ہمارے انگلشور کی جماعت جاتے ہیں تو اس طرح فکر ان کو دلاتے ہیں بہتوں والوں کو جمع کر کے ان کی بھی فکر دلاتے ہیں اور ان کے طرح کی بھی فکر دلاتے ہیں آپ ذرا اس کو ذرا دیکھ لیں ماشاء اللہ کیا ہے ان کے وہ جو برادری ہے جن کے حالات کیسے ہیں جینی حالات جینی کے بہت جہازت ہے اچھا، اچھا۔ تھوڑا بہت ابھی سوئچ بجا لے لیے اچھا،, اچھا مدرسہ بچے پڑھ رہے ہیں واہواہ اگلے سال بھی اسی پٹڑی پر ایک مولانا سورت کے چلا لگایا تھا تو انہوں نے چلا لگایا تو انہوں نے ان کے پاؤں پر محنت کی تو قریباً ان کے دس بارہ بچے مدرسے میں داخل ہوئے تو یہ بڑی بات ہے کہ ایسوں کے بچے مدرسوں میں پڑھنے چلے گئے تو انشاءاللہ جب ان کو اندر بھی سمجھ آ جائے گی تو اپنی نسل کو اپنے خاندانوں کو سنبھال لیں گے اس لیے اس کی بھی کوشش کرو کہ یہاں وہاں بھی وقت شروع ہو جائے اور اگر کوئی بڑے بچے ہو جائیں جن کے بچے اپنے اداروں میں پڑھنے آ جائیں گے تاکہ صاحب مالی صاحب بن جائیں گے تو بچوں کو سنبھال لیں گے اس کی بھی کوشش کریں ماشاء اللہ اور وہاں مستورات کے ساتھ بھی جانے کی تقسی بناؤ کچھ وہ سمبھ والے بزرگ کیا نام آپ کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کا نام پوچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مستورات کے ساتھ بھی وہاں جانے کا کچھ نظام بناؤ کہ پندرہ ایک دن میں مستورت کی وہاں بات ہو جائے ان کے ٹائم پر اللہ رسول کی بات کو پہنچے رہے کرو گے اس کی کچھ وہاں بات ہوتی ہے نہیں ہوتی جی، جی۔ آپ نے سنا بزرگوں نے کہا گھر جگہ پر پندرہ دن میں بات کرنی چاہیے آپ نے سنا آپ نے ایسا سنا ہے بزرگوں نے یہ بات حبری کی کہ ایسے محلے ایسی بستیاں جہاں مسلمان رہتا ہو اور وہاں تعلیم پہنچے نہ ہو وہاں پندرہ دن میں ایک مرتبہ بات کرو آپ کو اس بات کا علم ہے آپ کو علم ہے پھر اچھا دیکھو یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اگر مسورات ہماری مشورے سے جائے تو تو وہ مسورات سے ذرا اختلاف کرے گی دعا سلام کرے گی تو اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے ہم تو مسورات سے اختلاف نہیں کر سکتے ان کے اندر کیا چیز رہی ہے ہمیں نہیں پتا ہے وہ جماعت جو تھی نا سورت کی جو چلی تھی انہوں نے سنایا کہ ہم لوگ وہاں گئے تو عورتوں نے کہا ہم کو ذرا فاتحہ پڑھنے کا ہے فاتح پڑھ دیں گے پڑھنے کے لیے ان کو عورتوں بلانی پڑے گی تو سورج سے عورتوں کو بلایا انہوں نے اختلاف کیا ان کی ایسے دعا سلام ہو گئی کہ انہوں نے وہ بستی والوں کا دل جیت لیا اور پھر مردوں کے ذریعے مردوں پر محنت ہوئی عورتوں کے ذریعے سے عورتوں پر ان کے بچے مدرسے میں داخل ہو گئے اسلام فکر کرو ٹھیک ہے ان شاء اللہ اور کسی گھر بستی میں ملاقات بھی کیا جانا ہوا تھا ستر اچھا ستر میں کتنی ملاقاتیں آپ نے کی سات سو ساتھی سینتیس واہ بھائی واہ بہت اچھی ملاقاتیں کی جی۔ اللہ قبول فرماوے آپ کے ساتھی سب خوش رہے کتنا پہلے چلے چھتر کلو میٹر سب جگہ کہاں قائم کیا آپ نے ہوٹل بارہ ہوٹل پہ قائم کیا دس مسجد دو عبادت کریں اچھا ٹرین لے کر رہتے ہیں کیوں چھ ساتھی ہمیشہ छह सब्जी खाना नहीं खाते थे कपड़े नहीं बदलते थे इसलिए में नहीं आते तो सब अपना काम करते थे छह क्या करते जैसे छह ने इशारा किया छह ये भी करते अच्छा आइंदा तो आइंदा नहीं करोगे चलो बहुत अच्छी बात अलग सब शादी खुश है क्या नहीं करके आए अच्छा इन बस्तियों में भी जाओगे वहाँ से कुछ मुझे बुलाए تو سب کو گئے نہیں ہم اچھا تک ادھر پھر لے جا رہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو وصول کرتے ہیں اس کے وصول کی بات کرتے ہو یہاں تو گئے تھے انہوں کوئی کیا نہیں ایسا ایسا چلے گا تم نے تو بیج دیا نا وہاں ڈال کرایے بیج ڈال اور کھیتی کاٹتے کی ہے اب آپ کھیتی میں کاٹو تو چلے گا آج اس کی کانٹیکٹ کرو تھوڑا رابطہ کرو ہم لوگ ایک اجتماع میں گئے جماعت کام کر رہے تھے وہ جماعت نے کہا کہ ہم جماعت کے ساتھ ہی جس جگہ ہم نے کام کیا تھا وہاں سے دو سو آدمی لے کر آئے بڑودا ضلع کی جماعت تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے جہاں کام کیا وہاں سے کتنے لوگوں کو لائے دو سو کو وصول کر کے لائے اور تم کو ایسے ایسے ایسے کچھ آپ نے کیا ہی نہ اتنا زیادہ کیا آپ نے اتنا چلے اتنی ملاقاتیں کی اور آپ بہت اس کو نارمل لے رہے اتنا زیادہ آپ نے کام کیا ہے ذرا محنت کرو آ جائیں گے ٹھیک ہے بہتر اچھا بھائی دوسرے مت آ جاؤ آپ کے کون سے ہلکے کے جماعت ہماری کوساری کی جماعت بہت سارے ہلکے کہاں گئے تھے ہم لوگ گئے تھے اچھا اس پر بات آپ کے جماعت میں کتنے ساتھی نو ساتھی تھے ساتھی نے بیس دن لگایا اور کام ہو گیا سو ڈاکٹر اچھا۔ کوئی بات نہیں تو آپ کے آٹھ ساتھی بیچے تھے والے کتنے تھے शाम होने वाले सिर्फ दो दो थे खेलने वाले थे कोई बात नहीं कोई बात पांच नए साथी कोई बात नहीं पांच नए साथी थे बिल्कुल नए बिल्कुल फ्रेश अच्छा ये सब उधर फरमाते हैं कि जो उनकी जमात में वक्त लगाइए साक्षर को भेजो कल के चाचा देने वाले हों ऐसे भेजो तो क्योंकि उनसे नए बेचारे उनको सिखाने का होता है उनका देहात वालों में जाकर काम करेंगे کیا الحمد اور تو غلطی ہے کیا ہوگا لیکن ایک سو کلو اٹھانا ہے ایک نے دس کلو اٹھایا تو نہیں وہ تو رہ گیا جی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ دیہات میں دو دو کی جوڑی بنا کر ہیں آپ کو کتنے دیہات دیے تھے کام کے لیے تو سے دیا تھا کتنے دیے تھے بیس جگہ یہ بیس جگہ جہاں قیام کر کے کام کرنا تھا جی، جی۔ اب ذرا مائک اوپر کر کے کرو بیس جہاں قیام کرتے آپ کو کام کرنا تھا جی۔ اس کے خاند میں کتنے دیہات تھے جو قیام نہیں کر سکتا تھا لیکن وہاں جا کر مسلمانوں سے ملنا تھا ایک ساتھ دوسرا مکان تھے ایسے کتنے دیہات تھے لگ بھگ آٹھ نو جگہ ایسی تھی تو وہ جی اور آپ کی جماعت میں آٹھ ساتھی تھے اس میں چھ بالکل فریش تھے جی۔ پانچ بالکل فریش تھے جی۔ تو آپ نے ان بیس میں سے کتنی جگہ قیام کیا اس جگہ کے اوپر قیام کر کے کام کیا اچھا یہ جگہ جہاں آپ نے قیام کیا وہ مانوس تھے غیر مانوس تھے وہ مانوس تھے اور غیر مانوس جو جگہ تھی وہاں پہ ملاقاتیں گئی نہیں ان بیس میں بیسوں کے بیس مانوس تھے جی۔ وہاں سال بھر اپنی جماعت چاہتی جماعت چاہتی ہے <coughs> اور تین دن کی جماعتیں تین دن کی جماعتیں بھی جاتی ہیں تو پھر آپ وہاں پہ گئے تھے انہوں نے بھیجا تھا اس لیے گئے تھے جہاں سال بھر جماعتیں جاتی رہتی ہے تو ایسے گیا تھا نہیں جاتی جاتی ہے مطلب کم جاتی ہے بہت اچھا جی وہاں ان بیس جگہوں پر مسجد مدرسہ کتنی جگہ پر ہے مسجد مدرسہ ہے اکثر جگہوں کے اوپر نہیں ہے اب میں اکثر کو کتنا سمجھا ہوں اور کیسے بتا دوں اتنا کتنا تو میرے لیے آسان ہاں، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ مدرسہ نہیں ہے بالکل غیر مانوس غیر مانوس جی۔ وہاں آپ نے کہاں قیام کیا وہاں قیام نہیں کیا تو وہاں کیا کیا وہاں محنت ہوئی ملاقاتیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں بیس کی بیس جگہ پر قیام کیا اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں کام قیام نہیں کیا نہیں دو غیر مانوس تھے وہاں پر جا کے محنت ہوئی کام کیا تو آپ نے قیام سب مانوس بستیوں میں کیا جی، جی۔ جہاں سال بھر جانا چاہتی ہے سال بھر میں مطلب کہ جماعت یہ جوان کی جماعت ہی چلتی ہے اور پھر جو ہے کہ تین دن کی جماعت بنتی ہے ایک دو جماعتیں ایسی یہ بیس لحاظ سارے مسجد مدرسے والے تھے ہے مطلب مسجد ہے مدرسہ مطلب بغیر کی بات کرو کی بات کرو کہ بیس جو جگہ تھی نا جی۔ تمہارے جوابوں سے دشمن ہوتی ہے جی۔ یہ بیس جگہ تھی ان بیس جگہوں پر مسجد مدرسہ تھا جی۔ ہاں؟ مزہ نہیں تھا مسجد تھی کتنی جگہ تھی یہ بیس میں سے مطلب ہے چودہ جگہ ایسی ہے چودہ جگہ اور جی۔ دوسری چھ جگہ نہیں تھی جی۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے سب جگہ خیال کیا سب جگہ کے اوپر ٹائم تو ہوا نا اب یہ جو چھ جگہ تھی جہاں مسجد نہیں تھی آپ نے وہاں کہاں تیاری کیا نہیں مسجدوں میں ہی قیام کیا ارے اللہ کے بندے جی، بتا رہے ہو تم کہہ رہے ہو چھ جگہ پر مسجد نہیں تھی نہیں مدرسہ نہیں تھا نا مسجد ارے بھائی مدرسے کو چھوڑ دو چلو جی، جی۔ وہ بیس جگہ پر مسجد تھی بیس کی بیس جگہ پر تھی ٹھیک ہے بیس کی بیس جگہ پر تھی آپ نے بیسوں بیس جگہ پر مسجدوں کا قیام کیا آپ قیام لے کر گئے تھے مسجدوں کے اندر رہ کر کام ہوا ہے آپ ٹینٹ لے کر گئے تھے آپ لے کر گئے تھے نا اپینڈکس تو یہ جو غیر مانوس دیہاتوں میں آپ نے جا کر قیامی کام کیا وہاں آپ ٹینٹ لے کر جا کر قیام کر کے کام کرتے تو آپ کو تھے غیر مانوس تو اس لیے تو وہ بیچارے پھر آپ کیوں بیچارے ہو گئے آپ بیچارے ہیں اس لیے تو اس میں رحم کھانا ہے تھے نا اس لیے ساتھی رہے تھے تو پھر بنگال بہار کے چلے جانا تھا زون میں جانے کے بجائے ہاں ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ساتھی نہیں تھے سال میں ایک جمع چلتی ہے وہ بھی ویٹ اتارنے کے لیے ہم نے چلائی ہم اسی لیے تو کہتے ہیں بھائی بت لگائے ہوئے ساتھی ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں نا بت لگائے ہوئے ساتھی بھی جماعت دے دو تو یہ جواب نہ ہوتے سال میں ایک جماعت بنتے ہیں وہ اس کو بھی ہم ایسا کرتے ہیں اچھا دوسری بات یہ جوان جوان ساتھی رہے دیہاتوں میں دیہاتوں میں کے حالات آپ دیکھتے ہو کیسے ہوتے ہیں بے پردگی پوری ہوتی ہے اب خدا نہ کرے کوئی بے پردگی کی بات ہو جائے گی تو کیا ہوگا پھر اس کے بعد ہماری جماعت ایک جگہ ٹھہرتی ہے میں ایک موسمیاں ایک موسمیا ایک موسمیاں ہے اور دونوں کی جوڑی بنا کر ملاقات میں بھیج دیا پانچ آدمی اس ہے جا کر بات کر لیں گے بزرگوں کو کاروباری سنانے کے لیے تھوڑی ہماری کی ہوتی ہے اللہ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کام امانت ہے سمانتے اردو امانت ہے اور سب چیزیں امانت ہے ایسے کام بھی امانت ہے تو یہ کون سے ہلکے کی جماعت تھی جی، موسل ہلکے کے کون ہیں یہاں مولانا شعیب صاحب تم تو ایسے آدمی کا نام لیتے ہو تو ہم کچھ کہہ بھی نہ سکے کچھ بھی نہ سکے اور کون ہے مسالے ہلکے کے ایسا ہوا بھائی ایسا کیوں کرتے ہو ہاں۔ نہیں لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے تو کیا کام کرے گا بھائی کاریگر کے پاس اوزار ہی نہیں ہے وہ کیا کام کرے گا اب پانچ ساتھی تم نے نئے ان کے ساتھ بھیجے ہیں نئے چھوکرے اب وہ بےچارے کیا کام کریں گے تم کیا ان کو کیا کام سمجھاؤ گے جتنا تیرنا سیکھا نہیں اس کو ترغیب دے رہے ہو بھائی تیرنا ضرور ہے تم کو ضرور تیر کے میں جس نے شکار کرنا نہیں سیکھا اس کو ترغیب دے رہے شکار کرنے کی وہ کبھی جماعت نہیں گئی بالکل فریش آدمی یہ کہہ رہے ہیں پانچ فریش ہیں اب انہوں نے کچھ وقت نہیں لگا اس کو آپ کام کرنے کو کہہ رہے ہو کیسے کر لے گا وہ آپ بات سمجھ رہے جس نے تیرنا سیکھا نہیں اور اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں سروس دے رہے ہی ارے بولو تیر رہی تھی سیکھا ہی نہیں اس نے وہ کیا کیسے تیرے گا ہاں، ہاں، ہاں،, ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تھوڑا سا اگر آپ محنت سے جناب پرانوں سے بنا لیتے تو قیام بھی ہوتا جانا بھی ہوتا ان جگہوں میں سے آپ نے غیر مانوس کتنے علاقے کور کیے یا غیر آباد یا غیر مانوس مسلمان ہیں لیکن غیر آباد ہے یا غیر مانوس ہے ایسے کتنے علاقوں میں آپ گئے مانوس کی بات بہت جگہوں کو بہت ساری ایسا کتنے لوگوں سے ملاقات کی ہوگی دیکھو میں مانوس کے لیے بات پوچھ رہا ہوں جی، ہاں، غیر مانوس یا غیر آباد دو سو چالیس آدمی غیر مانوس کیسا ان کے حالات کیسے ہیں ان کے کام سے بالکل دور ہے جی۔ اور حضرت کی ملاقات بیٹھ کر تفصیل سے ہوئی جی، جی، اچھا ماشاء اللہ ایک آدمی ملاقات میں بولے کہ یہ فرسٹ مرتبہ جو ہے کہ تم نے ہماری ملاقات کی پہلی بار پہلی بار بیس سال ہو گئے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھی مجھے ملے اچھا ان حضرات کے مجموعی تاثرات کیا ہے جیسے یہ آدمی نے تاثر سنا ہے کہ آپ پہلی بار مجھے ملے ایسے دو سو چالیس آدمی جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی یہ پورے سفر کی دو سو چالیس ہوئی یا غیر مانوس کی دو سو چالیس ہوئی اور سب ملا کر سب ملا کر تو سات سو اوپر سات سو اوپر تو یہ دو سو چالیس میں سے اور لوگوں نے کیا کاروباری آپ کو سنائی ان کے دھیان آپ پہ وہ خوش ہوئے آپ کے جانا سے ناراض ہوئے آپ کی بات سنی انہوں نے آپ نے آپ کو ان کے کسی کا کلمہ ٹھیک کروایا جی تو کن آدمیوں کو کلمہ کروایا صحیح کروایا نہیں صحیح نہیں جو مسلمان تھا لیکن اس کو آیا دیکھا تو اس کو صحیح کروانے کہتے ہیں بعد اس کو کہتے ہیں کہ جو غیر ایمان والا ہو اس کو ایمان میں داخل کرتے ہم لوگ کرتے نہیں تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے پڑھانے کو کہتے ہیں صحیح کروایا جی، جی۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں اگر آپ کو مالی صاحب علی سامنے نہیں سکھایا ہوگا جی، بات سمجھو بات اس کو کیا کہتے ہیں سکھایا ہے نا اس کو سکھانے کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ان کی مسورات میں بھی کچھ بات ہے مسورات انہوں نے کیا کہا مسورات میں کچھ کہلوایا آپ کو کس طرح بات کرتے آیا کرو کہ ہماری بھی بات ہونی چاہیے ایسا مردوں کے ذریعے ایسا کہلوایا انہوں نے یہ کون سنکھے میں پڑتا ہے یہ آپ جس زون میں گئے وہ کون سنکھے میں پڑتا ہے نیترم زون نیترم زون کے کوئی ساتھی ہیں <laughs> کیا کچھ فکر ان ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بدلتے ہیں مطلب اچھا تو وہاں مسترد میں بات ہوتی ہے آپ تو نہیں کرتے ہیں آپ ایسا چاہتے ہیں وہ اسی طرح بن جائے لے ہاں بھائی حضرت رحمتہ ایک بات فرماتے تھے ان کی بات بزرگوں سے سنی ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا اور ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے اگر ان کے کانوں پر اللہ رسول کی بات کرتے رہے گی تو ان کے اندر کچھ بیداری رہے گی دیکھو دیہات والے جو ہوتے ہیں نا ان کے کانوں پر تو روز کچھ نہ کچھ آواز پڑتی ہے ان کے کانوں پر اللہ رسول کی آواز نہیں پڑتی ہے اور آدمی جو باتیں سنتا ہے نا غیر محسوس طریقے سے وہ فکر والا بن جاتا ہے ہم کو اس سفر میں دو کمزوریاں ملی ایک خاندانی ان بستیوں کی ملی جہاں جمتا کی آمد و رفت لوگوں نے بڑھا دی تو ایسی بستیوں والوں نے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے دین پر جمنے کی بات کی ایک بستی والوں نے سنایا کہ ہمارے پاس دوسرے لوگ آئے تھے اور کہنے لگے کہ آپ کو اصل ایمان والوں میں سے نہیں ہو آپ کو اصل ہم میں سے ہو اور آپ کے باپ دادا ایسے تھے ایسے تھے تو تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ تو انہوں نے بات ان کی سننے کے بعد دیکھ دیکھو ہم ہمیں چاہے کچھ آتا نہیں ہے ہم کچھ کرتے نہیں ہیں اسلام کا کوئی عمل ہمیں نہیں آتا اور ہم ایمان والے ہیں اور ہم ایمان پر مرنا چاہتے ہیں یہ جماعتوں کی آمد و رفت کی برکت ان کے اندر ایمان کی قیمت آ گئی ایک ان بستیوں کی کرداری نہیں آئی جہاں آمد و رفت نہیں ہے تو وہاں جب ہمارے ساتھی گئے تو انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے پاس آؤ ہم ایسے تھے اب آپ ہمارے پاس بتاؤ نام بھی انہوں نے بدل دیے تو جن بستیوں میں گئے ان کی کرداری یہ تھی اور جن بستیوں میں نہیں گئے وہاں کی کرزاریاں ایسی ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ تھوڑے دنوں میں ان کی بستیاں بدل جائیں پھر ہم سر پکڑ کر بیٹھیں گے کیسا ہوا ایسا نہ کریں ان کے پاس جایا کریں ہمارے حضرات کہتے ہیں ہر پندرہ دن میں وہاں مسورات میں ضرور بات کر لیا کرو اس کی بستی بناؤ بہت بڑی نسل بچ جائے گی کرو بے فکر اس کی آپ دس سال سے یہ باتیں آپ سے ہو رہی ہے تو ابھی تک تو یہ تھوڑی سی اب دیکھو یہ پوری پٹی پر دو سو ڈھائی سو آدمیوں کی کاغذاری ہے جو مہربانوں سے اگر دس سال میں تھوڑی تھوڑی محنت ہوتی نا تو یہ ہو جاتا اور کوئی کاروباری اور کچھ کہنا ہے آپ کو اور کچھ سنانا ہے آپ کو جی۔ آپ کو سنانا چاہتے ہیں آپ مجھے نہیں کہنا چاہتے کہ بھائی ہم کو یہ فائدہ ہوا ہم کو یہ فائدہ ہوا اگر آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے تو بہت بڑا فائدہ ہوا وہاں جماعتیں چلتی نہیں آپ مطلب کہ بھائی آپ بغیر مطلب کا کرو نا مطلب سال میں جماعتیں جمع اچھی بات آپ بناؤ گے ہم بھیج دیں گے بناؤ گے چلو ٹھیک ہے بہت اچھی بات اتنا کریں گے چلے مولانا چالیس کلو میٹر ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہوئی کتنے دن پکایا اچھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود پکائے واہ بھائی واہ پھر یہ کہتے تھے بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا پکانے نہ دے یہ بہترین جماعت والے ہو گئے ماشاء اللہ آپ کی تعلیم ہوتی تھی دونوں ٹائم کے لیے اچھا اور معاملات آپ کے پورے ہوتے تھے بس وغیرہ کا اٹھنا آپ کی جماعت میں پہلی مرتبہ جو کوئی ساتھی جو پہلی بار جماعت میں گیا ہاں، وہ ہو ہے یہ نیا میں سے نہیں ایسا کہ جو پبلک میں پہلے گیا ہو اور اس مرتبہ نہیں آپ پہلے سے لو پہلے لے لگے آپ کے آپ کے لگے آپ کے لگے نہیں جس کا پہلے چلا لگا ہوا دو ہے دو ہے اچھا اور کون جاتی ساتے آپ بیٹھ جان اچھی بات ماشاء اللہ بہت اچھا اللہ قبول کروا اللہ آپ کی جوانی کو قبول کروا بڑی بات ہے اچھا۔ اچھا، سب خوشتے ساتھی سب ساتھ خوشتے اچھا بات کس طریقے سے بات آپ کی جان کے اچھا کہاں گئے تھے تھے تھے کتنے کتنے آپ کے ساتھ نو نو اس میں والے تین باقی باقی چلے لگے کتنے چلے والے تھے دو ساتھی کے چلے لگے باقی چار ساتھی چار ساتھی آپ نے بھی نہیں ساتھی دیے ارے اچھا چلو کو کتنے دیہات دیے تھے تیرہ دیہات دیے تھے اس کا دو بنجر تھے تیرہ دیہات دیے تھے باقی دو بنجر تھے اور تیرہ کیسے تھے گیارہ کیسے تھے آباد آباد لیکن اس کے اطراف میں ڈی جی آئی ڈی سی ہے اچھا جیسے میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مطلب آپ نے آباد سے آباد کو کور کیا ہے ہاں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو یہ آباد میں بیان کرتے آتے گھر آباد کو کور کیا تو ہمارے پورے میں گیارہ سو میں ملاقات ہوئی اچھا، اس میں نئے لوگوں سے جو مانوس نہیں ہوتے یا آباد ہے ایسوں میں ایسا کی ہوئی ہے یو پی وغیرہ کے جو ہیں ہاں۔ جو غیر مانوس ہیں ہاں۔ اپنے کو دیکھتے بھی بھاگتے ہیں ہاں۔ لیکن اس میں گھس کر کام کیا ایسی بستیوں میں ایک سو پندرہ ایک سو بیس جیسی ملاقاتیں ہوئی اچھا۔ رات میں بھی جاتے تھے دن میں بھی جاتے تھے اور الحمد للہ بات نہیں سننا چاہتے تھے پھر بھی ان سے ان کو بیٹھ کر تھوڑی بات کرتے تھے وہ سننا نہیں چاہتے تھے تھے پھر آپ کیسے سنا ان کو کہتے وہ لوگ ہمارے طرف دیکھتے بھی نہیں تھے ہاں۔ تو ہم بھی ہم دل میں تھاما تھا کہ ہم اپنے علاقے میں ہیں ہم کہیں یو پی بہار میں نہیں ہیں تو ان کے پاس بیٹھتے پھر کہتے کہ ہمیں یہاں کاپوت جیسے کاپودرا ہے ہاں۔ تو ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہم کاپودرا کے یہی ہلکے کے ساتھی ہے پھر تھوڑی تھوڑی بت بات کرتے تھے تو دھیرے جی دھیرے ایمان امان کی بات ہوتی تھی تو ان کے دل نرم ہوتے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے ان کو کسی کو دعوت واد دیکھی ہاں ان کو چائے وغیرہ جو چائے اچھا۔ ان کے چائے کی دعوت دیتے تھے اچھا ہم کو ایک مسجد والا نے کارگاری سنائی کہ ہمارے مسجد کے اطراف میں ایک بلڈنگ ہے ہاں۔ وہاں لوگ پھیری آتے ہیں پھیری یو پی کے پھیریے وہ چادریں بیچنے کے لیے وہ سب چیزیں بیچنے کے لیے تو وہ پھیریے جتنے آتے ہیں وہ سب ہمارے وہاں سے تین دن لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں تو بتایا کہ جب وہ پھیری آتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی نئے آئے ہیں تو پہلے دن ہم دعوت پہ ڈالتے ہیں جیسی ملاقات ہماری ہوتی ہے کیا نا چھو مہینہ ہم سے ڈھنگ سے اچھا آج ہم کانگریس کھاتے ہیں پبلک پبلک کی کوئی بات نہیں پبلک کی کوئی بات نہیں شام کو ہم کھانا کی دعوت کر دیتے ہیں پھر دو تین دن کے بعد دوسرا کوئی ساتھی کر لیتا ہے دو تین دعوتیں ان کی کر دیتے ہیں وہ دعوت ضد میں کرتے ہیں وہ دعوت مسجد میں کرتے ہیں اگر آپ ہمیشہ بچے ساتھ خواہش ہو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں غیر مانوں سے بیچارے آئے ہوئے ہیں تو دو تین دعوتیں کھاتے ہیں پھر تو وہ ہماری دعوت کرتے ہیں تو ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہماری دوستی ہو جاتی ہے تو ہم نے ان کو کھلایا انہوں نے ہمارا کھایا پھر ہم آتے جاتے ان سے ملتے ہیں کہتے ہیں جو کام ہے نا ہمیں لوگ کہیں اچھے ہیں تو وہ لوگ اکثر وہ کام نہیں یہ کہتے پھر کیا ہمارے پاس پیسے جمع دے دیں اچھا، تو آج سے نہ پاس دفعہ مان دینا تھی تو اس طرح سے ان کا ہم کام کر دے رہے ہیں کوئی بیمار ہو جائے دواخانے لے جائیں وہ ایک مہینہ بہت زیادہ سے زیادہ رہنا ہے لیکن ایک ہفتے میں ہم اتنے ان کے ساتھ روا کر لیتے ہیں وہ ہم کو مسجد میں نظر آنے لگتا ہے کیونکہ مگر وہ سفر میں جیسے ہسکن کا غلام ہوتا ہے احسان کا آپ کسی کو جانور پر آپ نے احسان کرتا ہے ٹائم روٹی کرتے ہیں دوسرے ٹائم دلاتا ہوا آ جاتا ہے یہ بڑا کام ہے لوگوں پر احسان کرنا اور احسان یہ کھانا کھلانا پلانا یہ بیچارے پردے سے لوگ ہیں ان کو اپنانا اپنا بنانا تو اس سے وہ ہمارے احسان کا لے جائیں گے اور ہمیں اس سے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہمارا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کو اللہ سے جوڑ لیں وہ ساتھی سنانے لگے کہ ہماری مسجد میں شاید کوئی ہو کہ جو آیا ہو اور تین دن لگائے بدل گیا ہو اور اس میں سے اکثر نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے دسترخوان کو ذرا وسیع کریں کیسا کریں اور آپ اس کے راستے سے ان کے اندر اخیر تک پہنچ سکو گے گھس جاؤ گے آخر تک تو یہ بڑا حوال ہے حضور علیہ السلام مکے سے مدینہ گئے نا تو یہی پیغام دیا تھا کہ جو آ رہے ہیں ان کو کھلاؤ کیونکہ مدینے میں اس زمانے میں قافلے آتے تھے افراد آتے تھے تو یہی اعلان کیا ہے کیا کرو گے تم مدینے والوں سنانے والوں کو کھلاؤ اچھے کام ان کو محبت دو کیا محبت دو محبت یہ تو ان کو سلامتی کے دعا دو بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں ابھی تو مجلس چل رہی ہے آپ وائرنگ والے ہمارا بھی تھوڑا وائرنگ کر دو بھائی ہم کو بھی بہت وائرنگ کرنے کا ہے فون آیا ہم تو بلا اس کو اچھا جاؤ بات سمجھ آ رہی ہے <coughs> مجھے سے کہا ان کو محبت تو افشود سلام یعنی محبت ہو اور کھانا کھلاؤ مطلب ان کا دل جیتا ہو اور تیسرا کیا تھا وہ سل ہاں وہ آنے والے تمہارے رشتے دار ہیں ان سے جوڑ بٹھا دو مکے سے آ رہے تھے مطلب تو رشتے دار آ رہے تھے وہ دور کیا چاچا وہاں سے آئے تھے ابو بکر صدیق یہاں تھے بیٹا وہاں سے آیا تھا مسلم وہاں تھے بھائی وہاں سے اس طرح سے خاندان کے لوگ آ رہے تھے مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے سب مودی مدینہ بھی ہجرت کی تھی تو جو جہاں آیا مدینے والوں کو پہلے والوں کو تعاون کی گئی بعد والوں کو بعد والوں کی کثرت کی گئی یہ ہوتا ہے جو پہلے آ گیا وہ بعد والے کا بھی ازمان جو جتنا جلدی آیا اس کے بعد والے کا میزبان ہم لوگ ایک مطلب بننے والے مسجد میں سے ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں ساتھ میں تھے تو ڈاکٹر مولانا میں فاروق صاحب کے نومی والا میں بات تھی ہمارے مراکب صاحب سن رہے ہیں اچھا سن رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہم کو روانگی میں بھائی مہمان کون اس اور میزبان کون یہ کہا یہاں مہمان کون اور یہاں میزبان کون تو انہوں نے کہا مولانا اس پر اندر فرما رہے تھے جو آ جایا وہ آئندہ کل والے کا میزبان جو آ جایا وہ گئی کل جو آیا اس کا مہمان اور وہ آئندہ کل آنے والے کا اللہ بولو تو کریں ایسا مدینے میں ہوتا تھا تو ہم سب ان کے میزبان بن جائیں اگر میزبان بن جائے تو اپنا کام آسان ہو جائے گا بس بن جائے نہیں ماشاء اللہ اور اس کے لیے تھوڑی سی ہم وسیع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے موقع پر ہے نا یہ میں ہے کہ آپ نے کہا نا وہ سننے بھی دیا نہیں تھے خرید بھی نہیں آتے تھے تو ایک مسجد والوں کی کاروباری میرے سامنے آئی پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے وہاں جتنے آتے ہیں سو ٹکا کو ہم لوگ لگا دیتے ہیں پھر وہ کہنے لگے یہاں سے جانے کے بعد بھی وہاں سے فون کرتے ہیں کیسے ہو آپ ہے ایسا وہاں سے فون کرتے ہیں تو اس کو بھی ذرا یہ مدینے والوں کا عمل ہے پھر آخر میں فرمایا اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگ لینا جنت میں چلے جانا ایک کھانا کھلاؤ سلام کرو اور اپنے رشتے داروں سے تعلق بھی کرواؤ اور چوتھا کیا رات میں اٹھ کر نماز پڑھ لینا پھر کیا چلے جانا جنت میں کام پورا ہو گیا خود بہت اچھی بات ہے تو کیسا رہا آپ کے سفر میں کوئی بہت اچھا ان کے حالات کیسے تھے آپ نے ان پر سفر محنت کی جو کہیں حضر نامہ شروع ہوئی ہو جو کوئی آپ کے ساتھ عمل میں جڑے ہوں آپ کے ساتھ پیدل چلے ہوں انفرادی ملاقات میں جاتے تھے بوسل کی اردو کے وغیرہ خدا کے موٹے موٹے مذاکرے کرتے تھے ان لوگوں نے مذاکرے کی کے فرائض بھی سیکھے اچھا کسی فیکٹری میں کسی فیکٹری میں وہ لوگ جتھے میں تھے دو چار پانچ دس انہوں وہ نماز میں پڑھتے ہیں آپ کی بات سن کے نماز شروع ہوئی ہو ایسا کوشش کی مطلب مسجد قریب میں تھی عبادت خانے تھے وہ آتے تھے اکثر نماز میں ایک دو ساتھ یاد دیتی بہت اچھا آپ کی گزشتہ جماعتوں نے کارزاری سنائی تھی مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ان کو ہم نواز کر دیتے بھائی تم مسجد میں نہیں آتے ہو تو اپنے وہاں نماز شروع کرو اور اپنے عشت نماز وہاں پڑھ لیا کرو آپ کو یاد ہے ایسی کسی جماعت نے اگلے دنوں میں کارزاری سنائی تھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے کہ یہ کہا تک بھائی تم مسجد میں نہیں آتے ہو تو بھائی وہی نماز پڑھ لو بلکہ جو ان کا آنر تھا وہ برادران وطن میں سے تھا اس میں بھی کہا کوئی بات نہیں نماز پڑھ لیتا ایسا یاد ہے یہ کتنے سال پہلے کی گرم ہاں؟ سال مجھے بھی ایسا تھوڑا بہت یاد ہے تو ایسا تھا جس لیے میں نے ہم تو اذان نماز پر یہ ایمان والا آ جانا چاہیے بہت بڑی بات ہے ہم اذان نماز کو کسی علاقے میں شروع کرنے کو نہ چاہتے جب کسی علاقے میں اذان شروع ہوئی یہ جیسے ابھی ویر برادری کی بات ہوئی ازان شروع ہوتے ہی شیطان کی طاقت کٹانا شروع ہو جاتی ہے آپ نے نہیں پڑھا ایسا بھاگتا ہے جیسے اس کی ہوا نکل جاتی ہے تو وہ اس کی تسلط وہاں سے ختم ہو جاتا ہے شیخ فضی سلطان نے لکھا کہ اذان ہونے سے شیطانی اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک تو اذان ہو اور وہاں نماز کا کیا جمع ہو جائے کیونکہ اب نماز کے عمران پر یہ امت جمع ہو جائے گی مولانا سمۃ اللہ کا ایک بیان ہے کہ اللہ کے نبی السلام اس سمت کو دین پر جمع کیا دین ایسی چیز ہے جس پر امت جمع ہو جائے گی ورنہ خاندان برادری پر کوئی جمع نہیں ہوتا دین پر سب جمع ہو جائیں گے تو یہ دین میں سب سے بڑا عمل جمع کرنے والا وہ نماز ہے اللہ کے وہاں سے فریضہ بھی بڑا اور اس کے نفع بھی بڑا ورنہ اکثر دیہات والوں کے دل جو ہے اکثر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں دیکھنا پانچ گھروں میں وہ اس اس کے لیے بنتی ہوگی جس کو اس کے بننے کے لیے ہوں گے اس کے لیے ہمارے حضرت کیا کہتے ہیں پتا ہے کہ کسی کے گھر میں بھی مت ٹھہرو کسی کی مالکی کی جگہ پر بھی مت ٹھہرو اگر تم کسی کے گھر میں ٹھہرے کسی کے مالکی کی جگہ پر ٹھہرو تو جس کو اس کے ساتھ نہیں بنتی ہوگی وہ وہاں نہیں آئے گا برابر ہے اور کسی کی مالکی کی جگہ پر ٹھہریں گے تو نقصان کیا ہوگا ہم کچھ بھی وہاں پروگرام کرنا چاہیں گے تو جس کی مالک کی ہے اس سے پوچھ پوچھ کر کرنا پڑے گا وہ جس کی رجا دی اتنا ہی کر سکتے ہیں جس کی رجا نہ دی وہ نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے اگر کہتے ہیں ٹینٹ میں قیام کرو کس میں قیام کرو بولو کس میں کرو اچھا ٹینٹ میں تم سو کو بھی جمع کرو کوئی تم کو کوئی پوچھنے والا ہے الگ بولو تو خیر لیکن کسی کی مالکی کی جگہ پر کسی کو بلانا ہو تو اور نماز کے لیے بلایا ہوا تو ہر بات میں تم محتاج ہو جاؤ اور اپنا خیال کرو تو کسی کی محتاج کے لیے رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بستیاں جن بستیوں میں اذان نماز نہیں ہوتی ہے ایمان والوں کی عبادت خانے نہیں ہے وہاں جب تم نماز پڑھو تو وہ بستیاں کی عورتیں دیکھیں گی بچے دیکھیں گے تو ان کے اندر جھاڑو آ جائے گی بیداری آ جائے گی ہاں اس لباس سے بیداری ہماری جماعت جو ہے نا پنجاب گئی تھی طلبا کی جماعت نواڑوں میں پنجاب گئی تھی تو رمضان میں چونکہ بچے ہوتے ہیں وہ تراوی سنانے کی ہوتی ہے مدرسوں کے طلبہ مدرسوں کے طلبہ ہاتھ میں قرآن تھا اور چلتے چلتے قرآن کی ہاتھ میں طرح تراوی سنانے کی تو بچے نہیں گزر رہے تھے تو بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا بیٹا نہیں آؤ آپ تو یہاں کے نہیں ہو کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا اماں ہم مسلمان ہیں ہم جماعت میں آئے ہیں اچھا جماعت مسلمان ہو آپ جماعت میں آئے ہم کو بھی ایسا لگا ہم نے آپ کو بلایا گیا ایسے لوگ نہیں رہتے ہیں تو پھر وہ اماں کہنے لگی کہ بیٹا میں بھی مسلمان ہوں اس نے کہا میں دلی کی ہوں اور میں جب چھوٹی تھی تو جب ملک تقسیم ہوا تو میں اپنے خاندان سے اجڑ گئی تھی اور یہاں سکھوں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ رہتی تھی تو بیٹا آپ کو دیکھا میں بچی سے شادی آئی تھی تو میں بڑی ہو گئی ہوں تو ہم ہم ان کے ساتھ ہمارا خاندان کہاں گیا نہیں پتا لیکن آپ کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو گیا گیمن والے بہت زمانے بعد مل گئے وہ کہنے لگے بیٹا ہم نے بچپن میں اذان سنی تھی ایک بار اذان سنا دو پھر وہ ساتھی نے اذان سنائی پھر وہ وارت کہنے لگے بیٹا بیٹھا قرآن شریف کو ذرا دیکھنا ہے تو بچے تو قرآن پڑھی رہے تھے تو اس کو دکھایا وہ چاٹنے لگی چوننے لگی لیکن بچپن میں دیکھا تھا اس ہوئی کے چلنے پھرنے نے اس کے ایمان کو تازہ کر دیا صرف وہ ہوئی چلا چلایا وہ جانتے ہی نہیں تھے پھر اس نے کہا یہ ہمارے پڑوسن نے وہ بھی ایمان والی اور وہ حافظ قرآن تھی اس نے کہا حافظ قرآن اس ہولیہ نے چلنے پھرنے نے ان کے اندر تازگی پیدا کر دی تو ہمارا یہ چلنا پھرنا وہاں کا قیام کا پیدا کر جاتا ہے آپ اس کو معمولی نہ سمجھے تو اس لیے قیام نہ کریں دو تین دن کا قیام ان کے دلوں پر اثر کرے گا ذکر اثر کرتا ہے نماز اثر کرتی ہے اس لیے ہم آباد مسجدوں کے بجائے کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر ہمارا قیام ہو جائے وہ روزوں میں دوسروں کی عبادتیں دیکھتے ہیں ہماری عبادتوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ان کے دیہات والوں کو کوئی بچہ پڑھانے والا نہیں لیکن دیکھو نہیں میں کی دس سال سے لوگ جا کر ترغیب دیتے ہیں کہتے ہیں آئیں گے جائیں گے کریں گے ابھی تک شکل کریں گے اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا قیام وہاں ہو ہمارے ساتھ ہم ان کو عمل میں شریک کریں تو ان کے لیے وہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا جب ہم دو دن ان کو اپنے ساتھ عمل میں شریک کریں گے نا تو پھر آپ کہو گے کہ دیکھو جیسے آپ نے دو دن کیا اب ایسے آگے بھی کرتے رہو تو وہ چیز آسان ہو جائے گی اب آپ نے وہاں قیام ہی نہیں کیا اور ان کو عمل میں شریک ہی نہیں کیا اور آپ خالی ان کو ترجیح دیں تو ان کے لیے وہ بڑا ضرور اثر ہو جائے گا وہ کیسے ہوتا ہوگا بس سمجھ میں آئی نہیں آئی اس لیے ضرور کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر ہمارا قیام ہو جائے تو آپ نے جو سنا ہے میں وہاں کر محنت کی اور اس کی بھی کوشش کریں کہ جہاں ان کے درمیان میں ٹھہر سکتا اگر آپ کا کر سکو اس کی بھی کوشش کرنا ہے آپ کہیں لے کر گئے تھے یہ دکھ ہوتا ہے ہمیں ضرور پڑھے کہ نہ پڑے آپ تام سیٹ لے کر جاتے ہو تو ایسا سوچتے ہو کہ سب جگہ کھانے کی دعوت ہوگی تو تام سیٹ لے لینا ایسا سوچتے ہو کوئی کھانا کھلاوے تو نہ کھلاوے اپنا کام سے اپنے ساتھ ہوتا ہے اپنی کتابیں ہر مسجد میں ہوتی ہے تو کتابیں لے کر نہیں جاتے تو ہمیں قیام کی جگہ ملی نہیں ملی ہم ٹینٹ لے کر جانا چاہیے آپ جیسے آدمی بھی ٹینٹ لے کر نہیں جاتے ہیں آپ جیسے آدمی بھی ٹینٹ لے کر نہیں جائے اب جب تم ٹینٹ لے کر نہیں جاؤ گے تو ایسے غیر آباد محلے میں ٹھہرنے کو آپ سوچ سکتے ہو ارے بولو تو صحیح بھائی جتنی ماشاء اللہ آپ نے قربانی دی اور اتنا زیادہ تھکے تو اس کو آپ مضبوط کر دیتے ہاں اچھا مجھے تو بہت دکھ ہوا آپ جیسے جیسے بات میں آپ کو نظر اٹھاؤں اچھا اچھا تو بڑے بڑے بزرگ نظر آتے ہیں اگر آپ کے علاوہ کوئی لوگ میں کیا کہتا پتا ہے آپ آپ کے علاوہ کوئی بدل میں کیا کہتا بھروسے کی بھینسوں نے پاڑے چلے ہیں بہت بھینس لائے تھے اس سے بہت بھروسہ تھا کہ اس سے بچی دوسرے ہوگی اس کی نسل چلے گی اسی نے پاڑا دے دیا اب پاڑے سے کہاں سے بھینس لائیں گے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھروسے کی بھینسوں نے پاڑے جنے ہیں اگر آپ کے علاوہ کوئی لوگ ہوتے تو ہم ان کو ایسا کہہ دے آپ سمجھے نا کہ آپ کو ہمارے لیے ماڈل بنتے ماڈل بات سمجھے بات کیسے بنتے ماڈل وہی سے ہوا کھانے لگے جس پر بھروسہ تھا آدمی کچھ ٹہنی پکڑ لے وہی وہی کرنے کے اس پر چلی جائے تو کیا ہیں وہی پتے ہوا کھانے لگے جس پر بھروسہ تھا چلو اللہ چل رہا آئندہ تو ایسا نہیں رہو گے نا سب ساتھ خوش رہے جی، ماشاء اللہ اس سے نے آپ کو کیا کہا جب آپ نے ان سے ملاقات ہے کہ آخر ہو یا کیوں آئے کیا دو سونے کے بعد تھوڑے معلوم سے ہماری طرف دیکھا بات کی پوری پھر ان کو بچوں کے بارے میں پوچھا بچے کہاں پڑھتے ہیں ایسے کہا کہ بچوں کو حافظ بنانا ہے تو خود کہا کہ اللہ میں حافظ بھی بناؤں گا اپنے بچے کو اچھی بات بہت اچھا دیکھو ہم لوگ بچوں کو کوشش کریں کہ وہ عملی طور پر کہیں نہ کہیں راستے میں ان کو لے آئے تشکیل کر کے اگر آسانی ہو تو طریقے مدرسوں میں بھیج دیں ان کو تو اس کے فضائی سناؤ ان سیکھنے کے بچوں کو قرآن پڑھنے کے فضائی سناؤ اس سے ان کا شوق پیدا ہوگا ہے نا اور مسجد اور مولسا بنانے کے بعد کریں گے نا وہ لمبا پروسیجر ہے ایسا ہے تین سال حافظہ ناظرا تو بہت بہت زیادہ ہمت نہیں کرتے اور ہمارے پاس ضروری بھی نہیں ہے صاحب بننا مولوی صاحب بننا وہ فرض نہیں ہے دیندار بننا فرض ہے کیا بننا فرض ہے ارے بولو سارے لوگ حافظ میں بھی صاحب کو نہیں ہوں تو جن میں جاؤں گا وہ جو جنم میں جائے گا صاحب بننا پڑ گئے ہاں تو ہو جائے تو نو رو لانا ہو کوئی ہو جائے تو بولو ارے بولو تو خرا کا میٹر چلتا ہے کیا مری صاحب بن جائے تو نو رو نالا نو تو زندگی گزارے گا لیکن سب لوگ بن نہیں سکیں گے اس لیے نے دعا مانگی اللہ اولاد کو نیک بنا دے ایسی دعا مانگی کہ آفی صاحب نیک نہیں ہے مالی صاحب نیک نہیں ہے تو کیا کریں گے تو نیکی کی دعا مانگنے کا حکم ہے کیا کون سی دعا نیکی کی دعا اللہ ہماری اولاد کو تو نیک بنا دے تو ہم ان کو ضرورت کا دین سیکھنے کی اس کی درجے دیں پھر اللہ ان کی گاڑی چلا دے گا آگے بھی پڑھیں گے ان شاء اللہ وہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آنے جی۔ ماشاء اللہ کتنا آگے چلے آپ جی، جی، واہ واہ واہ واہ بہت اچھا ماشاء اللہ زیادہ سے زیادہ کتنا چلے گیارہ کلو میٹر ماشاء اللہ سب ساتھ خوش رہے بہت اچھا کیا بھائی آپ لوگ بھی خوش رہے ہاں جی۔ آپ پہلے بھی زون میں چلے پہلی بار چلے چلاؤ آپ چلو آپ چلے پہلی بار زون میں پہلے آپ بھی چلے اچھا جونا نے جانے کا پہلے بھی ٹائم لائن نہیں گیا اچھا اچھا جونا نے جانے کا وہی تو ٹائم بھولی گیا کتنا دس بتایا تم کتنا گام میں تھا جی ڈی سی میں تو شہر میں تھا امریک گام والا دعوت کیکل دوں گی نہیں پڑھی دعوت ہوتی دعوت تو جیچارا باہر نہ دعوت کو گام والا آلو تو ٹیکن لےتا چالو سر آپ نے تو کوشش کر لیے کہ جمت اپنا ہکائے اور اس میں دس آدمی آپ ہو نا تو اگر آپ اچھا سامان لے کے موقع نہیں ملا ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں بستی میں جاؤ ایک ٹائم کا کچا کھانا لے کر جاؤ کوئی دعوت دینے آئے اس کے پہلے اسٹو پر چاول چڑھا دو جب وہ دعوت دینے آئے تو آپ کہو بھائی ہمارے تو چاول چڑھ چکے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا آپ دس دے دس پیس کا پکاتے دس کو ڈھونڈ کر لاتے آپ کیا کرتے کیونکہ آپ نے من بنایا کھلانے کا دوسرے دوست کو کھلانا ہے اور اب دس ہو اور کتنے کا پکاتے بیس کا اب دعوت والے کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دس ادھر لائیے مانگ بھی نہیں سکتے اچھا وہ لا دے اور کوئی آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو اس کو اپنی بھی نہیں کیسے آ جانے بیٹھ جائے کیونکہ کھانا اپنے بابا کا دوری ہے وہ تو اس کا کھانا ہے بھائی کھانا جس کا ہے برابر اس کو اپنے کہہ سکتے ہیں دوسرے کو کوئی دوری آ جائے اس نے اپنی دعوت کی ہے اسی تھوڑی کی ہے ہاں ہمارے وہاں ابراہیم کا دیجیے کا دعوت نہ گیا کا پوتا تھا تو دعوت میں گئے تو اس کو پوتے کو مسجد میں بٹھا دیا کہ دعوت ہم کو دیے تیرے کو تھوڑی دیے پوتے کو نہیں لے گئے تو تھوڑی بن جائے گا ہوتا ہے فیملی ان کی دعوت کی پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے وہ بھی ایک جگہ پر جا رہا تھا یہ کون ہے وہ ہے جس کی دعوت کی ہے اور اس کے ساتھ ہے وہ تو ہے بغیر دعوت کا پھر اس کا دوارے پھیلی ہے ایسا کھانا بھی نہیں ہے اب اگر کسی کا کھانا آیا دعوت کا تو دعوت کا کھانا آیا ہمارے پاس کوئی آ گیا ہم کو کسی کو کھلانا چاہتے ہیں تو کھلا سکتے ہیں اپنا دشوار شراب دینے کا اللہ کا نام لے کر ٹھیک ہے یہ جو بزرگ کرتے ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں ہوتا اس کے اندر پچاسوں مسئلے ہوتے ہیں ہاں پھر آپ کے میں نہ روزے وہ تو آپ کو کھانی ہی پڑے گی ہے نا اچھا، اچھا۔ کیا میں دریا میں ڈالا اچھا اچھا بھائی اچھا۔ سوری آ کام کیا اتنی چھوٹی مچھلی میں کی اچھا اچھا میں سمجھا اتنی چھوٹی پرچی میں اچھا،, اچھا اچھا آپ کی جماعت کہاں کی تھی نینی نوری کی تھی کہاں گئے تھے اپنے پتی چوک آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی تھے دس ساتھی تھے ہمارے چار مہینے والے کتنے تھے چار مہینے والے چارمین اور دوسرے چھ چلی والے دو تھے اور اچھا۔ فریش ہے اچھا۔ تو یہ سب آپ نے مشورے سے کیا تھا یہ سب ہر جمع کو تمہارے فریش کوئی ہمیشہ کی بہت چٹائی ہوئی تو کاروباری پوچھنے والے نے پوچھا کیوں اس کو مارا تو مشہور سے مارا تھا بات سمجھ میں آ رہی وہ اٹھا کر کو لے کر آئے تو مارا تھا اس کو پاٹے بھی بندے ہوئے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کو آپ نے کیوں مارا تو ہم نے نہیں مارا وہ تو مشورے سے مارا تھا تو آپ کی ہری جماعت میں دو دو چار چار آپ نے مشورے سے رکھے ہوئے اچھا پھر اس کو پاٹے بنوائے اس کو پوچھا کیوں پاٹے بنوائے امیر صاحب کی خدمت تو کر لیتی ہے مارا تھا امیر صاحب کچھ تو پھر کہنے لگے کی سیوا تو کر دیں گے خدمت کر دیں گے آپ نے مشورے اچھا, آج بھی نظر رکھے تھے سب جماعت میں ہماری جماعت میں ابھی کچھ نہیں ہو رہی ایک مسجد سے تھے ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ فریش مجموعات آپ لے گئے چار ساتھی تو اس جماعت میں بھی چار اس جماعت میں بھی چار آپ کی جماعت میں بھی چار تو میں ایسا پوچھ رہا تھا کہ ایسا مشورہ اس کا نہیں ہوا تھا بھول سے بھول ہو گئی چلو سدھر جائیں گے ہے نا ایسے ساتھ سدھار دو گے ان شاء اللہ چلو بہت اچھا آپ کو دیہاتیوں دیہات کام دیں گے کام کے لیے بائیس بائیس فیس اچھا وہ بائیس فیس جگہ مانوس تھے گھر مانوس تھے مانوس نے تو مطلب کیا تھا کہ وہاں پر قریب میں جو گیرج والے تھے دکان وغیرہ والے تھے ان کی ملاقات وہاں سال وہاں وہاں سال بھر جہاں جاتی ہے نہیں ہم جہاں کام جہاں پر کیا نا ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے دوسرا پوائنٹ جواب دے دیں گے تو آسان آپ کو بھی بھیجو گے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو جو بائیس جگہیں دی تھی وہ بائیس جگہ یا تو دو چیزوں میں سے ہوگی یا تو اس جگہ پر کام کرنا ہوگا یا وہاں رہ کر دوسری جگہ آپ کو کام کرنا ہوگا ہے نا آپ کو جو پراپر بائیس جگہ دی تھی وہ مانوس غیر مانوس میں اکثر یہ کہاں پر جمع جا رہی جیسے جی آئی ڈی سی ایریا ہے اچھا اچھا وہاں پر ہم نے سے ان بائیس جگہوں پر وہی قیام کام کیا یا ان بائیس جگہوں سے دوسری جگہوں پر کام کیا ہاں، وہ بائیس جگہوں کے ہی اطراف سے ان بائیس جگہوں میں سے مسجد مدرسہ کہیں آپ کے اس طرح کی کوئی جگہ کی عبادت کی یا مسجد ہو عبادت خانہ ہو مدرسہ ہو ان بائیس جگہوں پر مسجد کی اور عبادت خانہ کتنے جگہوں پر تھی دس دس بارہ جگہ تو یہ زون کی جماعتوں کے چلنے کے عبادت خانے بنے ہوں گے ماشاء اللہ کل کسی نے سنایا کہ ہمارے وہاں ایک سو اتنے دیہات تھے الحمد للہ وہ سب اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے اور کتنے باون ہیں کتنے بچے باون باون بچے ہیں تو مجھے کل تو اتنی خوشی ہوئی اس کارگاری کو سن کر کہ یہ پہلا ضلع میں سن رہا ہوں پہلا ضلع کہ جس نے اتنے وقت میں اتنے غیر آباد کو کور کر لیا ورنہ بہت کم علاقے اتنے کور ہوئے ہیں کہ ایک سو نے اتنے دیہات تھے اور اس سب جگہ پر کہیں نہ کہیں خانے بن گئے بچوں کے سے شروع ہو گئے اور اب وہ ایک سو نے کتنے تھے ایک سو چار وہ میں نے صحیح یاد رکھا تھا ایک سو چار میں سے باون بچے ہیں اور میں اتنے سال کی محنت میں ماشاء اللہ پچاس سے زیادہ آپ لوگ کور کر لیے یہ میں پہلا ضلع کہ پچاس ٹکا آپ کا روزگار ختم ہو گیا الحمد للہ اور علاقوں میں کرداری آئی کون سی کرداری کہ نرم ہو گئے اب کھیڑا ضلع کے کرنا ہو گئے تو ابھی بھروس ضلع کے بھی ایسے ہی ہوئے لیکن آپ نے تو وہ عبادت خانے بھی بنا دی اور مدرسے بھی شروع کر دیے اچھی کرداری اللہ آپ کو اور استقامت دے اور اور باقی ہے اس کو بھی اللہ اچھے سے جلدی پورے فرما دے تو ان سب جگہ پر میں بارہ جگہ پر عبادت خانے بن گئے باقی دس جگہ پر کیا تھا مسجد وغیرہ مسجد وغیرہ وہ ان ساری جگہوں پر قیام کی جگہ تھی تو آپ نے قیام وہی پر کیا ان جگہوں پر ہی اچھا آپ نے کام کیا ہوگا وہاں بستی والوں نے وہ جو قیام کی جگہ تھی وہاں سے بستی قریب تھی دوستی اکثر یہ بستی وہاں پہ قریب ہی نہیں ہے قریب نہیں جیسے اپنے یہ ڈائمنڈ نگر جو ادوگ نگر وہ میں نہیں جانتا ہوں میں تو آپ کہو گے تو بھی نہیں جا سکتا ہوں تو بستی آپ کے وہاں سے کتنے کلو میٹر بستی ایک کلو میٹر دو کلو میٹر تین کلو میٹر چار کلو میٹر کتنے فاصلے پر جہاں آپ فیصلے سے وہاں سے یہ قیام کی جو جہاں کام کرنا ہے نا ہاں۔ وہ مسجد اور عبادت خانے کے قریب نہیں ہوتی تھی وہ اچھا اس کے علاوہ مسلمان ان جگہوں سے دور بھی ہوتا تھا کہیں ہاں कितने फासले पर दूरी पर थे समझो कि कोई दो किलोमीटर कोई तीन किलोमीटर तो वहाँ पैदल जाकर मुलाकात करते थे वो जो एक दो किलोमीटर पर होते थे वहाँ कितना मकान होते थे नहीं वो गैरेज वाले वगैरह ज्यादा اچھا شکریہ اچھا۔ اوکے یہ اپنے ویلڈنگ وغیرہ کے کام کرنے کا اچھا, اچھا۔ کتنے ہوتے تھے تعداد میں ایک دو پانچ دس پندرہ ابھی ایک جگہ پر ہماری ملاقات ہوئی ہے جو کہ بیس بائیس دوسری ایک جگہ پر وہاں پر بھی اچھا, اچھا۔ ایسے کتنی جگہ ہوں گی کہ جہاں پانچ دس سے زیادہ ہوں آپ کے اس پورے سفر میں جو سے دور رہتے ہوں کافی جگہ کافی جگہ ہاں اچھا اچھا تو میں آپ سے آگے کی بات پوچھوں جب وہ کافی جگہ تھی اور وہ مسجد سے دور کہہ دیا تھا اور بیس بائیس جگہ کر کے لوگ تھے تو آپ ان کے بیچ میں اگر ٹھہر جاتے قریب لوگ کے ٹھہر جاتے تو ایک ہے کہ ایک آدمی وہاں گیا ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے اور جا کر آ گیا اور ایک آدمی نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اب آپ بتاؤ بیس پچیس آدمی جیسے ایک علاقے میں ہیں اور آپ وہاں دو دن پڑاؤ ڈال دو تو زیادہ نفے والی شکل ہوگی یا ایک دو گھنٹے جا کر آنا آپ زیادہ نفے کی شکل ہوگی پڑاؤ والی ہوگی لیکن پڑاؤ کی شکل سے یہ ہوتا ہے پڑاؤ کی اگر آپ کی شکل پڑ جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ وہ لوگ ایک ڈیڑھ دو کلو میٹر مانگنا دور ہے تو ظاہر بات ہے مسجد میں نہیں جاتے ہوں گے مسجد میں نماز میں جاتے تھے وہ لوگ نہیں جاتے تھے تو آپ وہاں خیال کرتے تو ان سب کو اپنے ساتھ نماز پڑھواتے ہے نا آپ کے ساتھ نماز نماز ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے تعلیم کے موقع پر وہ فارغ ہوتے تعلیم میں لا کر بٹھاتے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی صبح ملاقات ہوتی ہے کچھ شام ہو جاتی کس بازوں کے دن بھر میں ہو جاتی وہ دو گھنٹے آپ بٹھاتے تو اس میں جو مل گئے مل گئے اور اکثر سب ایک ساتھ تو مل نہیں پاتے کچھ صبح میں ملیں گے کوئی دوبارہ میں ملیں گے کوئی شام میں ملیں گے کس طرح سے ہوتا ہے تو اگر آپ وہاں قیام کر لیتے تو کوئی دکھ تھا آپ ٹائم لے کر گئے تھے یہی دکھ ہے نا اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرات یہ کہتے ہیں ٹائم لے کر جاؤ آپ کو یہ پتا ہے جی آپ کو پتا ہے پھر آپ کیوں لے کر نہیں گئے چار سو دی جائیں ہاں ہاں ہاں وہ چار نے کہا تھا کہ آپ ٹائم لگاؤ گے تو ہم گھر چلے جائیں گے ایسا کہنا ہونا ہاں؟ چار ساتھوں میں سکھایا کر کے اندر چلے جائیں گے وہ چار ساتھی کون ہے آپ بتاؤ اس میں تو جو نئے تھے نا وہ بہت ہمت والے مجھے دکھے جماعت میں چار کھڑے ہوئے نا وہ تو پٹھان ہو سب ایسے لگتے تھے پہلوان روزگار والے کوئی بھی ہمت ہارے ایسا نہیں دکھتا تھا رائٹ اس کا دیکھو یہ نفع ہوتا ہے ہمارے حضرات جو کہتے ہیں نا ہاں حضرات جو کہتے ہیں نا ایسے ہی نہیں کہتے اس کے کچھ اس کے پیچھے کچھ راز ہوتے ہیں بات سمجھ ہوئی آپ ان دیہات میں ایک گھنٹے گئے دو گھنٹے گئے اور ایک ایک آپ نے دو دن وہاں قیام کیا تو دو دن کے قیام میں حضرات نہیں کہتے ہیں جب پانچ مکان سے زیادہ ہوا قیام کرو تو اب وہاں ایک ڈیڑھ دو کلو میٹر کی دور کی بستیاں ہمارے وہاں پانچ دس منٹ کے فاصلے پر کوئی لوگ نہیں آتے وہ دو کلو میٹر والے کو سارے کے سارے تو وہاں آپ قیام کر لیتے وہاں پانچ وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں آپ بہت ٹینٹ ڈالتے ان کو تعلیم کے کے میں جوڑتے ان کو اپنے کھانے پر بلاتے تو پھر آگے کی کچھ آگے کی شکل بنتے آپ نے ان میں سے کتنا کو کھلایا ہم نے ایک جگہ بنگالی چھ تھے ان کو دعوت کے لیے کہا تھا تو نہیں آئے تھے انہوں نے بولا کہ ہم دو جن روم پر جائیں گے اور چار جن ہمارے کھانے میں ہوئے اچھا۔ تھے تعلیمی گیس کے اندر پانچ چھ بچے آئے نوجوان ہاں ان کو نقل وغیرہ کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں حضرات جیسے کہتے ہیں ایسا کرنے کی کوشش کریں تو دیکھو آپ حضرات اتنی بڑی قربانی دی چالیس دن فارغ کے ایسے دیہات میں گئے اور ان کے اندر نے اپنا قیام کیا اگر اس میں تھوڑا سا اس چیزوں کا اضافہ کر لیتے اور قیام بنا لیتے وہاں قیام کرتے تو کتنا نفع ہو جاتا ہاں، وہ دن تو آپ کے وہی رکھتے لیکن نفے کی شکل بڑھ جاتی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر وہاں قیام کرتے تو نفع زیادہ نہ ہوتا ہاں آدمی وہ نماز پڑھتا ہے نا تو آدمی کا عمل عمل کو کھینچتا ہے کہ وہ آپ کے دو دن نمازیں دیکھتے ہیں آپ کی تعلیم دیکھتے ہیں آپ ان کو خالی وقت میں جا کر ملتے صبح میں کچھ ملتے کچھ شام کو ملتے کچھ دوپہر میں ملتے ہو جاتی آپ کی ایک ہی جماعت ٹائم لے کر ابھی ماشاء اللہ تیزی سے تیز رفتار جا رہا ہے اس سال بہرا جماعت ہے ان کے لیے کتنی جماعت بولو بارہ جماعتیں ہے اور ماشاء اللہ سال بھر کتنی جماعت چار مہینے کے لیے کتنے تیس تو وہاں تو ہائی فرسٹ گیئر میں جا رہا ہے اور یہاں ریورس گیئر مار لیا زون میں وہاں تو ہائی فرسٹ گیئر چل رہا ہے اور زون میں بھی لے کر کوئی نہیں ہے ہم تو کچھ ضلع ہوئے ہیں اپنے صبح گجرات کے کہ ان کا انتظار کرتا ہوں ان کی جماعت کے یہاں دیکھتا تو کوئی نوا علاقہ فتح کرنا وہ کھولنے کا وہ بھائی مینیجر ہے کہ خیر آباد ہے تو کچھ دنوں پہ ہم پتے کا انتظار کرتا ہے پانو قانونی بھی ان کو ہم آسان روک نہیں دیتے ان کو ہم کہتے یہ سب مجاہد بالکل مجاہدہ کرے ایسے جماعتیں آپ کی اسکول جماعت کبھی شکایت نہیں کرتی کبھی وقت شکایت نہیں کرتی جہاں میرے وہاں کام کر کے آتی ہے آپ دیکھنا آپ کے کیسے روک ہوتے ہیں ہم بہت انتظار کرتے ہیں کچھ ذریعے اپنے وہ ہیں کہ جن کی جماعتوں کا ہمیں شدت سے انتظار ہوتا ہے کوئی کوئی روک والے فون کرتے ہیں ہمارے والے جماعت بھیجنا تو ہم انتظار کرتے ہیں کچھ ضلعے کا پرچہ آنا چاہیے پھر وہ پرچے پر ہم کرتے ہیں ہاں بھائی چلو پرچہ آ گیا ہے بس ہم آ رہی ہے تو اپنے سو رہے ہیں پانچ دس ضلع ایسے ہیں یہ پانچ سات ضلع ایسے خاص کر کے اس میں ایک پانولی بھی ہے کہ اس کا پرچہ آتا ہے تو ہمیں خوشی ہو جاتی ہے کہ چلو اپنا وہ تقاضا برا ہوگا اپنا وہ تقاضا برا ہوگا تو آپ کے ضلع کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا ہوں آپ دیکھنا آپ آپ کے لوگ آپ کے لوگ دیکھنا کہ کیسے کیسے آتے ہیں اللہ نے آپ کی جماعتوں کے برکت سے پتا نہیں کیسے کیسے علاقے کھول دیے کتنے علاقے وہ ہوں گے جہاں آپ کی جماعتوں نے شروعات کی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جی۔ ہاں اور کبھی کسی جماعت جہاں کی شکایت نہیں کی میں ذمہ داروں کو شکایت کی نہ آپ کے ذمہ داروں نے اوپر شکایت کی ویٹ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں ویٹ لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں تو آپ تو ایسے کھڑکل قسم کی قوم ہے تو یہاں ایسا کیسا ہو گیا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بھروسے کی کیون باڑے جمے ہیں بات یہ بھروسہ بہت تھا وہاں ایسا بھروسہ پڑ گیا دوسرے علاقوں میں جا کے کر لیتے رہ جا رہی ہوں آپ سمجھے بھائی آپ کی باتیں پتا نہیں دنیا ہندوستان کے چھیڑے پر جاتی ہے نہیں جاتی آپ اپنے رخوں میں دیکھنا آپ کے رخ کیسے آتے ہیں ماشاء اللہ ایسے زوردار آپ کی باتیں ہوتی ہے چلے اللہ خوش رکھے تو جن سے آپ لوگ ملے کل کتنی ملاقات ہے بھائی ایک ہزار چوہتر ملاقات او ہو ہو ہو ہو ہو ایک ہزار چوہتر ماشاء اللہ جماعت بہت چلی ہے بہت کھلایا بہت ملاقاتیں کی ہے تو کیسا دینی حالت کیسی تھی وہ سب کی ہماری تین چوکری جاتا ملاقات ہوئی تھی ان کی عمر سات سال سے بھی زیادہ بولے تھے کہ بھائی سال میں ایک مرتبہ بھائی کی نماز پڑھ رہا ہوں میرے بچے وغیرہ جمعہ جمع کی نماز پڑھ لے جائیں پہلے ان کو تھوڑی ترجیح دی کہ بھائی وہ بولے تھے کہ چوکڑی پر تھے کن چوکیا پتا کیا تھا جی آئی ڈی سی میں رہتے ہیں جی آئی ڈی سی میں ان کی فیکٹری ہے ہاں۔ تو صبح میں چلے جاتے ہیں رات کو سونے کے لیے گھر پر آتے ہیں کیونکہ بازو میں کوئی آبد اللہ ہے نہیں ہاں۔ سوڑا ہاں، ان سے ملاقات ہوئی تھی پھر ان کو نماز کی ترکیب دی کیونکہ آپ کے بچے پڑھ لیتے ہیں یہ جو الگ ہے وہ ان کا آپ کا مسئلہ ہے آپ اپنی نماز پڑھو کہ میں یعنی، وہ ملاقات میں خود ہی کر رہا تھا ان کو تھوڑی نماز کی ترکیب دی دوسرے ایک دوسرے ساتھی کی ملاقات ہوئی تھی مغرب کے پاس وہ آپ کی حالت میں نسی کی حالت میں تھا تو ان کی بھی عمر ہوگی پچاس سال سے زیادہ وہ کسی ایک ایسے یہاں کام کر رہا تھا نوجوان کرتی ہے مجھے وہ بولا تھا کہ میں شراب وغیرہ نہیں پی رہا ہوں میں نے ان سے بولا کہ بھائی یہ ہمارا ہمارا بھائی ہے ان کی ذرا فکر کر کے یہ شراب نہ پی ہے بولا کہ بھائی میں محنت کروں گا اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ فکر بند کیا بہرحال ملاقاتیں ہوئی تو آپ کے سامنے ان کے حالات آئے گا نا ہاں۔ تسلسل سے اگر محنت ہوتی رہے تو امید ہے کہ جب آپ کی اس ملاقات میں اتنے متوجہ ہوئے تسلسل سے لگاتار ملاقاتیں ہوتی رہے تو کیا رائے آپ کی یہ ایسا ایسا ختم نہیں ہو سکتا سر لگاتار ملاقاتوں کی اڑپ ہے ڈرٹ ہے نا یہ ڈرٹ پوری کریں گے گھٹ پوری کر دیں گے زندہ رہیں اور ہمارے سامنے کی ایمان والا ایسے زندگی گزارے ایسا ہو سکتا ہے ارے بولو ہو سکتا ہے اب وہ کیا پایا تھا یہ آنا ہے کہ دن میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں ہماری ضلع میں ہماری بستیوں میں مسلمان اس طرح جی اور میں زندہ رہوں اس لیے اس سال کا طے کر لینا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ ایسی محنت کر ڈالنی ہے کہ اس سال ان سب پر لگاتار دیکھو سب جگہ لوگ متوجہ ہیں سب جگہ کسی ایک جگہ پر بھی کسی نے کوئی نامناسب بات نہیں کی دیکھ رہے ہو آپ ساری جماعتیں یہ ساری فضا آپ کی ہموار ہو چکی ہیں یہ ایسی نہیں ہوئی یہ دس سال سے جو آپ لوگ چل پھر رہے ہیں اس کی برکت ہیں یہ دس سال کی قربانی کا اثر ایک لوگوں کو بھی متوجہ ہوئے ہیں نرم ہوئے ہیں ابھی اس کے چار چاند لگ جاتے ہیں اگر جمع کے بیچ میں قیام کرتے نا تو کیا لگ جاتے ارے بولو چار چاند لگ جاتے لیکن تھوڑی سی ہماری کمزوری رہ گئی ہم نے ان کے بیچ میں قیام نہیں کیا ٹائم لے کر تو اس کی سلاح تو بات جو آپ چار جماعتوں کی میں پڑھوں کہ آپ بھی پڑھو گے آپ بھی پڑھو گے چلو ٹھیک ہے بہت اچھا کتنا پیدل چلے چالیس کلو پیدل ماشاء اللہ سب سارے خوش تھے ہاں۔ وہ چار روے بھی خوش تھے ہاں۔ وہ چار ہے اس میں ارے ہلو اچھا تو بچے بچے ہیں اچھا اسکول اسکول پڑھ کر چھوڑ دیے اچھا، وہ چھوڑ دیے پکڑ لیے اسکول چھوڑ دیے تب نے پکڑ لیے بہت اچھا بیٹھ گیا گا آپ کی جماعت میں کوئی ایسا نہ دیا جو پہلی بار گھر میں چلا ہو ذمہ دار ہونا جس کا چلا لگنے لگے ہو آپ آپ کا پہلے کتنا وقت لگا اچھا جاؤ وہ جو آپ چاند دینے گئے تھے وہ اور یہ سلے میں زون میں پہلی بار آپ ہے یہ دونوں کیا فرق تھا چلنے میں یہ فرق ہے ہاں۔ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ہمارے علاقے کے اندر ہماری بستیوں کے اندر اور اتنے سارے لوگ کے اندر پہلے سے ہمارے سمجھ میں یہ بات یہ ہمارا جو ہاں۔ علاقہ ہے یہ لگتا ہے ہاں۔ چلنے کے بعد یہ ہمیں پتا چلا کہ ہمارے آس پاس کی جو فیکٹریاں ہیں اور باہر کے آنے والے جو لوگ ہیں لوگ بہت دیر سے دور ہیں ان کو محنت کے ساتھ ضرورت یہ احساس کر رہا ہوں وہی بات ہے کہ اس امت کے حالات سامنے آئے اس کا دکھ تک وہ چلنے پھرنے سے ہی آتا ہے وہ کہتا ہے نقشوں کو نہ جانچو نقشوں کو نہ جانچو تم لوگوں سے مل کے دیکھو نقشوں کو نہ جانچو تم لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے وہ تو لوگوں کو ملنے سے پڑتی ہے کسی آدمی سے ملو گے تو اندر کیا ہے وہ آئے گا سامنے ایسے لوگوں سے ملیں گے پتہ چلے گا لوگوں میں کیا ہے خالی گنا کا دیکھو ابھی انہوں نے کیا تھا نقشہ ناپ کر رکھا تھا ہمارا علاقہ بہت جینیا ہے الحمد للہ اچھے جی رہے ہیں اللہ قبول فرما اضافہ دے لیکن ان کو چلے تو پتہ چلا میں نے جو نقشہ بنایا تھا وہ اور ہے اور لوگوں سے ملا تو اندر کچھ اور ہے نقشوں کو نہ جانچو تم لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے یہ پتہ چلتا ہے کو چلنے سے اور یہ اللہ کے علیہ السلام کا رخ جیسے ان کو آیا ایسے جس کو آ جائے وہ سعادت کی چیز ہے جس کو لگ جاتی ہے وہ لگ جاتا ہے جس کو یہ چلنے سے ویسے یہ فکر لگتی ہے ایک آدمی نے ایکسیڈینٹ دیکھا اپنی آنکھوں سے برابر بھیجا نکل گیا سر پھوٹ گیا آنکھیں نکل گئی دانت گر گئے یہ سب دیکھا منظر اپنی آنکھوں سے ایک وہ آدمی اور ایک دوسرے جس نے چھاپے میں اس کو پڑا چھپا ہوا تو دونوں کی کیفیت سرکی ہوگی کہ الگ الگ ہوگی ایک ہم یہ کاروباری سنے اور اس کاروباری کو آنکھوں سے دیکھیں وہ جو دکھ بنتا ہے وہ الگ قسم کا بنتا ہے پھر رونے میں بھی مزہ آتا ہے پھر کبھی اگر کہیں ہم کو کوئی وہاں جانا ہے تو جانے میں بھی مزہ آتا ہے آ رہی نا وہ اللہ دکھ درد دیتے ہیں چلنے پھرنے سے اس لیے چلنے پھرنے کو مولانا جیسا کہ مرسوز آپ نے اپنے قوت استغفار بڑھاؤ اپنے چلنے پھرنے کو بڑھاؤ پڑھائیں گے ان شاء اللہ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ ہمیں اپنے نبی والا دکھ درد دے دے اگر وہ مل گیا تو آدمی کام کرتا ہے دکھ درد نہ ہو تو سکے باپ کی بھی سیوا نہیں کرتا بھائی باپ کا دکھ نہیں ہے تو باپ کی سیوا کرے گا اور دکھ درد ہو تو کورونا نے سب کی سیوا کی کیوں درد کیمر کا دکھ درد تھا اور جس کو دکھ درد نہیں ہوتا سگے بابا کی بھی نہیں کرتا تو اللہ اپنے نبی کی امت کا دکھ درد دے دے وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے اللہ سے مانگنے کی چیز ہے تو اس کے اسباب جو اس میں مشغول ہونے کا تو اس کے اسباب میں یہ بھی حکومت میں جانا ان کی بے دینی پر کر رحم آئے گا بہت اچھی بات ہے میں آگے بھی بچی اچھا بارہی جنگل چھ ساتھی کاروائی نہیں ماشاء اللہ آپ پڑھ لو تاکہ کسی کے نظر آپ کو نہ لگے ٹھیک ہے ارے وہ چینج بھی نکل گئے تھے جی۔ وہ چھوکرا بہت خوبصورت ہوتا ہے جس کی مائیں لگا لیتے ہیں تو نظر نہ لگ جائے ابھی آپ کے نظر لگنے والے تھے لیکن یہ آ گیا ٹیلا لگ گیا نظر ہی لگے گی اس طرح سے سمجھے بات وہ جو بہت خوبصورت ہوتا ہے نا اس کو کیا لگ جاتی ہے وہ جونی پرتھا کھوٹی پرتھا جونی اور کھوٹی پرتھا ایسا سمجھتے کہ اس کو کالک لگا تو کیا نہ لگ جائے تو ابھی آپ کی چاروں جمع کے بغیر ٹرین پہ گئی تھی تو کون سی مزہ لگتی وہ مجھے نہیں سمجھ اور کچھ نہ کچھ تو لگ جاتی اب اس نے پیلا لگا دیا سمجھ رہے تھا اب نظر نہیں لگے گی یہ کھوٹی پرتھا ہے کیسی پرتھا کھوٹی مانیہ کھوٹی پرتھا چلو ہاں جی، ہم لوگ نے اٹھارہ بستی میں کام کیا نو اچھا۔ بستی ایک غیر مانوس تھی ماشاء اللہ اور دوسری جو نو وہ نو میں کام کاج تھا یعنی مانوس بچے تھی وہاں کچھ آماد ہوتے تھے اچھا اور ہر ایک بستی ایسی تھی جہاں لوگ ایک گھنٹے ایک ابھی تو اپنے رمضان میں پڑھانے کب پڑھانے کی رمضان میں برابر ہے میں کہتے ہیں میں جو آباد بستیاں تھی وہاں آپ نے وہ آباد میں کام کیا یا وہاں ادھر غیر آباد میں کام کیا میں نے تھوڑے تھوڑے مکان جو تھا آباد بستیوں میں بھی پانچ مکان بارہ مکان پندرہ مکان ایسی بستیاں تھی اچھا مانوس تھی غیر آباد کی نو بستیاں مانوس تھی مگر غیر آباد میں کیا کام ہوا آباد میں کچھ جگہ پہ گش کی نہیں پہلے گش ہوتا تھا پھر کچھ گھر پہ جیسے نہیں ہو رہا تو دوبارہ محنت کر کے ان کو گش پہ ڈالا ہے اور تعلیم مچھر کو جگہ زندہ کروایا اور یہ کہاں کی جماعت ہے یہ کٹور کی جماعت ہے اچھا تو ان مسجدوں میں عمل آمل جی جی عمل شروع کتنی جگہ پر کتنے عمل شروع ہوئے تین جگہ بس اور مشورہ اور تعلیم شروع کی ماشاء اللہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ بڑی جی۔ بات ہے ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھائی مقامی کام کو تین کام کر رہے ہیں کہ اس میں مقامی کام کو بھی جمانے کی محنت اور دوسری سال دوسری چھ مسجدوں میں کیا گیا وہاں پہ بھی محنت کی اور وہاں بھی لوگوں نے ترغیب کی وہاں سے کوئی نقد جمع کری تین دن کی کم سے کم میں نقد جمع کوئی نہیں بنی جب وہ آباد تھے لوگ کچھ نہ کچھ جو بنانے کی فکر کرتے محنت کی تھی لیکن اچھا بند نہیں پائی آپ نے محنت تو کی تھی ہاں تو ٹھیک ہے ہم محنت کے مکمل ہے نکالنے کے تھوڑی مکلک ہے لیکن اپنے بس میں جو کوشش ہے اس میں ہم کمی نہیں کریں گے اپنے بس میں جو کوشش ہے وہ اس میں کمی ماشاء اللہ اس میں کتنی ملاقاتیں کی آپ نے یہ آباد علاقے میں ہماری قریب آباد میں ساڑھے چار سو قریب ملاقات ہوئی ٹوٹل ساڑھے آٹھ سو کے قریب ملاقات ہوئی ابھی تو آباد کی کاروائی چل رہی ہے جی۔ ابھی اگر آباد میں ابھی جانا باقی اپنا ہے نا یہ آباد میں ساڑھے چار سو ملاقات کی اور مسورات میں وہاں پروگرام کیے جی، دو جگہ مسورات میں بڑھتی اچھا وہاں پہلے کب بات ہوئی تھی کافی ٹائم پہلے بڑھ ہوئی تھی اچھا اور دوسرے سال جگہ کیوں چھوڑ رہے وہ جگہ کچھ یعنی شادی والا پروگرام تھا یا کوئی اور بات کی اس وجہ سے وہاں بات میں شادی تھی نہیں نہیں کچھ جگہ ایسی تھی جہاں مسورت میں بات ہوتی تھی یعنی تعلیم ہوتی تھی ہم لوگ وجہ تو وہاں بات ہو چکی تھی ایسے کہتے ہیں تعلیم ایسے ہے ایسے کے علاقے میں تھی ایسی جگہ اچھا جی تو وہ علاقے جہاں تعلیم ہوتے تھے وہ کہتے تھے کے اطراف میں بڑے محلے سے ایسے بستیاں نو میں سے نو سے ماشاء اللہ اور جانے کی آپ نے وہاں بات کی جی، جی۔ بس اس کا ضرور ایسے بات کریں کہ جہاں ہم جائیں وہاں جس طرح مردوں کی فکر کریں ایسے اگر وہاں مستورات میں تعلیم نہیں ہوتی تو ہم مستورات کی بھی فکر کریں تو ان میں ضرور بات کریں گے کہ ان کے کام کرے گا رسوئی کی بات کرے جائے گا بہت اچھا اب آباد میں آ جائیے جی گہرآباد جی، میں ہم لوگ گئے تھے جی، جی۔ نے کہاں قیام کیا ہم لوگوں نے تین جگہ ایسی تھی جہاں قائم نہیں ہوتا تھا ہاں۔ نے یعنی اللہ کے فجر سے وہاں ایک مسجد میں قائم اچھا۔ کیسے کیا وہ کو صبح وہ لوگ آتے تھے بولے چلے گئے تو ہم لوگ کدھر بھی پیدل چل کے آئے تھک کے آئے کھانا کھا کے نکل جائیں گے پھر وہ دوہر میں پھر آتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ آپ لوگ میں کھانا کھا لیا اب تو نکل جاؤ ہم لوگ کہتے مطلب عمل کریں پھر چلے جائیں گے اللہ تو بولے ٹھیک ہے سر پہلے چلے جانا پھر وہ اثر میں واپس آتے تھے بولے آپ لوگ صبح سے کہہ رہے ابھی تک جائیں گے اب تو کھانا بھی ہو گیا آرام بھی ہو گیا اب تو چلے جاؤ میرا میرے تھوڑی ملاقات باقی ملاقات کر کے ان شاء اللہ چلے جائیں گے ایسا کر کے مغرب بات بھی شب وہ غصے ہونے لگے تو بھائی آپ لوگ خلاف ہی کٹے ہو گئے میں نے کیا لوگ پیدل آئے اور اور کہا کہ تھکے ہوئے ہیں آج رات بات نہیں آرام کر لیتے ہیں صبح پر تھوڑا نکل جائیں گے تو پہلے تو غصہ ہوا ہے لیکن پھر بعد میں بولا ٹھیک ہے بولے رک جاؤ آئندہ مت آنا کہ ویسا مت کرنا بولے اچھا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ کھڑا کر رہا تھا دروازہ کھلا کے کی بولی تھوڑی اگر بدل دیں کہ ہم بہت تھکے ہوئے آئے ہیں ابھی تھوڑا سا آرام کر لیں پھر دیکھ لیتے ہیں جی؟ دیکھ لیتے ہم نے جانے کا کیا ہم جانے کا کہیں اور اگر روم جائیں تو وہ غلط بات ہو جائے گی صحیح غلط جی۔ ابھی ہم لوگ مولانا کے پاس بیٹھے تھے ایک جگہ پانچ منٹ بیٹھا پانچ منٹ میں بولو تو چھٹی منٹ ہو جاؤ گے گرے گا ہو جاؤ گے منٹ دو منٹ میں آئے دو منٹ میں بولو سوا دو منٹ ہو جائے گی تم گرے کا ہو جاؤ گے یہ تم نے وعدہ خلافی کی تو یہ سہولت کا دین اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے جو دین ملتا ہے یہ سمجھو بات اس کو کون سا دین کہتے ہیں سہولت کا دین تو یہ تو یہ اپنے نیچے گئے تھے نکل جائیں گے پھر میں نکلے تو یہ صحیح ہوا غلط ہوا غلط ہوا تو ہمیں رہنا ہی ہے ہمیں نکلنا بھی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمر اچھا ایسا اچھا ہے ہم بہت دیر سے دیکھ لیتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں مل لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اس کو ڈال دو تو دو دن میں آئے تو ذرا کھانا کھا لیتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں کیوں کر کے ہم ساتھ لیں گئے ہم نکل جائیں گے اور پھر نہ نکلیں یہ تو بے دیر مل جائیں گے فائنلائز تین دنوں سے ہم انہوں نے سب کے جاتے لیکن یہ دین نہیں آتا لیے جیسے تاسطر بنا نا ان لوگ آدھا پڑھائی کرتے ہو اب وہ خالی اس کا تاثر نہیں بنا وہ پتہ نہیں کتنوں کو سنائیں گے یہ تاخیر آپ لوگوں کو اثر ہوتا ہے آدمی کا ذہن ہمیں ہمارا رکھنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے ہمارا رکھنا پڑتا ہے تو بات ایسی ہو ایک مریا میں سے بادشاہ اس کے مجلس میں اور چالو میں بیچ میں بیٹھا اور لگا کوئی چیز اس نے بتائی وہاں سے آئے کون تو میرے پاس حضور کے حضور کے نہیں شریف میں جو میں آپ کو ہدی میں دینے آیا ہے اچھا تو اس نے اپنے چالو سے نیچے اترا اور اس کو لیا اور اس کو وہ سو دیا کو چڑھایا اور یہ اور اس کو اتنا سزا دینا چاہیے وہ چلا گیا تو اچانک ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس کو تحقیق نے نہیں کی اور آپ نے ایسا ایسا کیا تو یہ تو اس کے نالے اس کے پاس کہاں سے آئے گے تو کیا کہا بتا کہ مجھے پتا تھا کہ جھوٹ بولتا ہے کیا کہا مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے لیکن اگر میں اس کی بات نہ لیتا تو یہ یہاں سے منفی بات لے کر جاتا کہ بادشاہ سلامت نے تو حضور کے نالے کی بھی قدر نہیں تھی حالانکہ وہ جھوٹا ہے جھوٹے سے چپل لایا ہے کیا ہے کیا ہے وہ جھوٹا ہے جھوٹے چپل لایا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں نے اس کی زبان کو دس ہزار دینار میں خرید لی کتنے میں خرید لی اب وہ سب کو جا کر کہے گا کہ پاشا نے ایسی عزت کی ایسی عزت بولنا لوگ تحقیق تو کرنے آتے نہیں اور جھوٹی باتیں مجلوں میں چلاتے کیا چلاتے دیکھو میں تو حضور کے نالے لے کر گیا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا اور حضور کی نظر سے بات کرتے تو سب لوگ اچھے حضور والے چیزیں ایسا کیا تو کھوٹا ماحول بنا دیتے تو اس کی میں نے زبان خرید لی خبر تھی کو کھوٹا ہے تو اس کی زبان کو خرید لی بات سمجھ آ رہی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کا زبان خریدنی پڑتی ہے کیا کرنی پڑتی ہے ورنہ وہ کھوٹی بات چلاتا ہے تو نو جگہ پر آپ نے قیام کہاں کیا تین جگہ پر تو مسجد میں ہوا جی جی اور پھر دوسری چھ جگہ پر باقی یعنی غیر مانوس تھی لیکن وہاں کچھ ادھک یعنی مانوس پہ تو قیام ہوتا ہے وہاں پہ مسجدوں میں جی مسجد اور غیر مانوس سے ملاقات ہوئی جی کیا ملاقات ہوئی سے یہ چار سو بیس کے قریب ملاقات ہوئی اچھا ان شاء اللہ جی کیسے حالات ہیں ان کے یعنی پہلے تو بہت ناراض ہوتے ہیں پہلے منع کر دیں کہ پبلک والے تو چلے جانا چاہیے لیکن پھر ساتھی تھوڑا ان کی بات کو سنتے ہیں پھر وہ تھوڑا غصہ اتر جاتا ہے پھر ساتھی ان کے سامنے اپنی کارگزاری رکھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی پہلے یعنی دین کو نہیں جانتے تھے یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ہم نے قرآن سیکھا ہے دین سیکھا ہے نماز سیکھی ہے وہ تھوڑا اثر لیتے ہیں پھر ان کو آگے گھر بھی لے جاتے ہیں اور چائے ناشتہ بھی کرواتے ہیں اور ان کی مصورت میں کہا کہ باتوں کو سنتی ہوگی کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھی دعوت دے رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور بات جگہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے یعنی ملاقات کی بات کی لیکن جب جیسے پتا چلا کہ جماعت والے تو بولے چائے بھی نہیں پلائیں گے چلے یہاں سے بچوں میں یعنی گھر گھر جا کر ملاقات کرتے تھے ساتھی گاہ کے لوگ ایسے تاثر لیتے تھے اور ایسے پیش بھی آتے تھے اور آمد میں کہا کے ساتھیوں نے گھر گھر ملاقات کی تو بات ساتھی تو اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے کہا کہ واپسی میں تھے تو لوگ مٹھائی لے کر آئے ہمارے پاس ہاں حالانکہ غیر مانوس اس کہا کہ چوٹی کے لوگ تھے لیکن ساتھوں نے ملاقات ہے تھی جی محنت کی تھی تو بیچاروں نے بہت اثر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس طرح اللہ کے راستے میں لگا دیتے اور ایک پرگتی کلاس کے کمی ہے وہاں پہ اپنا بہار اور یو پی کا اکثر طبقہ ہے قریب ڈیڑھ سو دو سو کا مجمع ہے اور وہ ان کہا کہ چھ چھ سات سات مہینے ہو جاتے ہیں ان کی جمعہ کی نمبر نہیں ہوتی ہے ساتھی انہوں نے محنت کر کے ان کو خرج کے اندر کہا کہ مسجد ہے وہاں پہ ان کا بھی جوڑا تھا ہم لوگ کو کھانا بھی کھلایا جمعہ کی نمبر بھی پڑھوائی بڑا کام ہوا اللہ بہت بہت زیادہ سر سے بڑا کام کیا ماشاء اللہ آگے کی فکر ان کو دلائی جی جی ان کو نماز کی پابندی فکر دی رہا ہے حضرت صاحب ملے تو جو حضرت آپ سے ملے انہوں نے کیا کہا آپ کو آپ آتے رہو ایسا کہا یا کیسا کہا سال میں ایک ہی بار آتے ہو آپ آتے رہو ایسا بھی کچھ ہاں، انہوں نے بہت سنے کہا کہ بہت سارے بعد کوئی جماعتوں سے ملاقات ہوئی اور بہت سارے رو روبی دیا اور کہا کہ آپ لوگ آتے رہو کہا کہ ہم بھی نماز کی پابندی جی، جی۔ اللہ کا تو وہ ان کے اندر بھی احساس ہے ان کے اس احساس کو جاگروک کرنے کی ضرورت تھی ہے نا اللہ اچھا کتنا چلے آپ ہم لوگ ایک سو تیئیس کلو میٹر پیدل چلے زیادہ سے زیادہ سولہ اچھا جی کب چلے تھے یہ ماڈولی گاؤں سے رائما گئے تھے واہ واہ کب کب شروع ہوا تھا فجر نکلے تھے پہنچے تھے سوا بارہ کے قریب پہنچے تھے ارے پوری زمین تمہارے ہاتھ میں گئے میری زمین گوائی دے گی پوری زمین گوائی دے گی میں آتا ہے نا کہ اگر سے کہو جہاں تک آواز آئے گی وہ سب دوائی دے گی آپ ان ساری بستیوں سے ذکر کرتے ہوئے سارا علاقہ گواہ بنے گا اللہ اس کو آپ کے ہاتھ میں گواہ بنا دے اور آخر کا ذخیرہ بنا دے سب سارے خوش رہے آپ بھی خوش رہے کیا نیا کر کے آئے ساتھی وہاں بھی ان شاء اللہ تین تین دن کی جمع لے کر جاتے ہیں اچھا جی ماشاء اللہ آپ کی جمع دن کا ایسا تھا جو پہلی بار زون میں رہا ہے ہاں بہت سر ان کا پہلے کتنا مطلب آپ کو کیسا لگا پہلے چار مہینے نے اسی لیے لگائے لون میں چلنے میں ایم عمومی جماعت میں جانے میں سارے اچھا ذرا مائک اوپر کرو یہ ہمارے لوگوں کے اندر میں اور ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں ان لوگوں کے پاس کس طرح سے بیٹھا ہے کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے یہ وہاں پہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے اچھا اچھا جی جی، وہاں پہ ایسے بھی لوگ ملے ایک جگہ پر وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ لوگوں کو کتنا روپیہ ملتا ہے ہاں۔ ایک جگہ ہے جنگل کے اندر میں آپ کو کتنا پکڑ ملتا ہے وہاں پہ لائٹ پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا نے ہماری بھائی میری ایک ہوٹل ہے اور ایک بیکری ہے ایک ہوٹل ہے ایک بیکری ہے اسی ہزار روپے کا میرا گندہ ہے مجھے کتنا پگار مل سکتا ہے میرا ہاں۔ پگار تو ہم لیں گے تو اللہ پاس ملیں گے ہاں۔ نکلے اپنا جامل لگا کے نکلے تو بہت متاثر ہوئے دو دن کھانا بھی کھایا اور ہم لوگ آگے سفر میں جاتے تو وہاں تھے فون بھی کرتے تھے جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو تاریخ کے واقعات اور پھر عہد کے واقعے وہ سب یاد آتے ہیں لوگوں نے کیسے تانے مارے تھے ٹکٹ تو نہیں تمہارے اللہ اور اللہ کو نہیں ملا تمہیں تو نہیں منع کر بھیجا ایک جماعت نے سنا ہے اس سفر میں کہ ہم نے وہ واقعہ تو پڑھا تھا لیکن ایک بستی سے ہم کو ایسی باتیں سامنے دی ہے یہ جو سب باتیں پھر اس کے بعد ہمارے ہمیں سامنے جو تاریخ کا واقعہ پڑھا پوری جمع کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ تو یہ گزرا ہمارے نبی کے ساتھ کیسا گزرا ہوگا اور وہ اکیلے تھے اور ہم تو سارے کے ساتھ ساتھ میں دس بارہ کا ٹولا ہے ہمارا اور وہ اکیلے ہیں اور پیچھے سے لوگ پتھر مار رہے ہیں چاہ رہے ہیں باپ رہے ہیں تو وہ کیا بندے کے نیچے بیٹھ کر وہ کیا کہتے نہیں بندے لوگوں کے بعد وہ چیز سننے میں آتی ہے لیکن کہ وہ پتھر آیا اور بندہ کے پاس شہید ہو گئے خود کی کڑی اثر میں ہو گئے وہ بندہ سوچنے کے اثر کے بعد ہم کو کوئی کھانا دے ہمیں کیسا لگتا ہے ویسے کون جاتا ہے غصہ جائے گا اور حضور کو کہتے تھے حضور سن کہتے ہیں تو ابھی رات میں سے خراب رہتا تھا ملاؤں لاؤں کہ حضور بات کر رہے ہیں کہ یہ طرح بھتیجا ہے یہ ذرا پاگل ہو گیا ہے یہ اس طرح ہو گیا ہے اس کی بات میں سننا ہمارے محبت کو ایسا بولے ہم کو کیسا لگے آئے تو صاحبہ میں اور مشکل ہے محنت اس میں یہ ہوا ہے یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اس کے پاس شہر ہے یہ تھوڑا سا ایسا ہو گیا ہے ایسی باتیں کرنا تھا کیسا دل پر مناظر وہ چیزیں یہاں دلا دیے باسا نہیں اچھا ضرور کرو بیٹھے ہم لوگ وہاں پہ اصل اور عشاء کا ٹائم جس موقع پر اذان کا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا وہاں نماز ہو جاتی تھی تو ہم نے مولانا کو مل کے کہا کہ ہم کو بتایا کہ مولانا ابھی تو اثر کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اور کہا کہ آپ آدان اور جماعت بھی ہو جاتی ہے تو مولانا پہلے تو مانتے ہی نہیں پھر انہوں نے امبیڈکر شریف میں فون کیا اور پھر کہا کہ پھر انہوں نے ٹائم بدلا کیا اب ان شاء اللہ ساڑھے چار پونے پانچ کی جماعت ہوگی ویسے عیشہ کا ٹائم سات بیس کی اذان ساڑھے سات کی جماعت ہو جاتی تھی حالانکہ سات پینتیس کی تب اذان ہوتی تھی لیکن یہ تھا تب ان کو بٹھایا اور بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹائم کو بدلا ہے نماز ان سب چیزوں کو بدلا کر کے اور ہمارے مولانا بیٹھے ہیں بیگم ہمارے امیر صاحب مولانا یاسین صاحب وہ سیرالیون گئے تھے سیرالیون تو وہاں ساری نمازیں بجر اٹھ کے ہوتی تھی ساری نماز اور وہاں کوئی ملوی صاحب نہیں وہاں سب ملا جی کو سب بلا ملنا ان کی جماعت چار مہینے کی مانگ گئی انہوں نے کہا کہ اذان بغیر بغیر وقت کی نمازیں ہوتی ہے تو انہوں نے وہاں کے علماء کا ذہن بنایا جو ملنا کے علماء کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے صدر مفتی سے بات کرنی پڑے گی پورے ملک میں ایسا ہی ہے پورے ملک میں بولے ٹائم کی نماز تو اس پر حاضر کیا اب ہمارے پاس تکلیف نہیں ہے انہوں نے ہندوستان کی تکلیف ملوائی اور وہاں تقریب بھی پورے ملک میں کیسے یہ بتائیں گے تو پھر انہوں نے سب کو ہموار کیا تو ان کا جو ملکی ریڈیو ہوتا ہے نا وہ ریڈیو والوں نے اس کو نشر کیا پوری ملک میں نماز وقت پر ہونے لگی وہ مولانا کے کھاتے میں جائے گی اس کے بعد میں بھی وہاں گیا اب مولانا تو یہاں بیٹھے ہیں اور پورے ملک کی نماز ان کے کھاتے میں جا رہی ہے ایسا بیارن کر کے مرنے کا آیا ہے کیسا ایسا بیارن کر کے کہ وہاں جھاڑ اٹھ جا رہے ہیں اگر نماز اچھی نمازوں کا جھاڑ انہوں نے اگا دیا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں جاتا ہے کچھ کر کے آ جاتا ہے تو بڑی کمائی ہو جاتی ہے دیکھو انہوں نے دو نمازیں صحیح کروا دی اب وہ دونوں نمازیں جمع جتنی جب تک ہوگی ان کا کھاتا کھل گیا کھاتا ارے بولو تو پھر ڈاکٹر صاحب جی، جی۔ کھل گیا اللہ سب ساتھ خوش تھے جی، ابھی تم نے زوردار کھاتا کھول کر آئے وہاں اللہ کا بہت اور کوئی جمع کرتی ہوں اچھا آ جاؤ آپ کتنے ساتھی تھے نو ساتھی نو ساتھی تھے کہاں گئے تھے مانڈوی زون میں آپ کا تبلا یہ ہے نا مانڈوی زون میں وہاں کتنے دیہات آپ کو دیے تھے روپ دیا روپ آپ لوگوں نے دیہات میں چیزیں کیے ہیں یہ ہم لوگ سفر میں تھے یہ تو آج سفر کی کہاں بات ہو رہی ہے تو بہت سالوں سے زون بنا ہوا اس میں دیہات دیکھی نہیں کی وہ اندر سے جو آباد نکال دیتے اچھا جو آباد ہو گئے وہ نکال دیتے ہیں تو پھر سو میں سے پنچر کر گئے تو پچیس رہے وہ پانچ ایسی جگہ جہاں پہ ہم رک تھے پتا لگا تھا یہ اطراف کو ایسے دیا جائے گا مکان مسلمان تم دے دیتے کوئی بات نہیں چلو آپ کی جمع بھی کتنے سال دیتے نو سال چار مہینے والے ہم محج نہ بدلے ہیں کیا نا بدلے بولو محج نہ بدلے جب یہ چیزیں نہیں ہوتی نا ٹینٹ ہوگا تو آپ کے زبان کا بھی سوال نہیں ہوگا دل کا بھی سوال نہیں ہوگا اور نہ ٹینٹ ہوگا تو آپ اس کے محتاج نہیں گے جاؤ پڑھاؤ ڈالو کام کرو اور نہیں ہوگا تو دل میں آئے گا یار ہے کوئی جو ہم کو پناہ ہمارے حضرات یہ کہتے تھے کہ جب ایک بستی سے دوسری بستی میں جاؤ تو ایک وقت کا کھانا ساتھ میں لے کر جاؤ تاکہ وہاں جا کر کوئی لالچ دل میں نہ آ جائے اور کوئی دینے بھی آئے دعوت ہم یہ کہہ سکے بھائی ہمارا تو چولہے پر کھانا چڑھ چکا اسی لیے ٹائم پر کھانا ساتھ میں لے کر جاؤ ہاں آپ کی زبان سے نا کام بڑا زوردار کیا ہے بس یہ تھوڑی سی انیس بیس کر دیا ہے نا آپ کی ایسی جماعتیں پوری دنیا میں اچھا کام کرتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا ریپیئر کرنے جیسا لگا آئندہ اس کو ٹھیک کر گے بہت اچھا تو آپ نے کتنی جگہ پر پین کیا تیس گاؤں میں کیمپ کیا تیس گاؤں میں کتنے کتنے نہیں بارہ جگہ کیمپ کیا بارہ جگہ تیس گاؤں میں کام کیا بارہ جگہ کتنے دن کیا تین دن میں تین چار دن کوئی جگہ تین دن کوئی جگہ دو کوئی بات نہیں یہ دیہات کے والے تھے بیس مکان مکان پچیس کسی میں ایک مکان کسی میں دو مکان وہاں بھی آپ کو روکتے تھے نہیں روکتے نہیں تھے جہاں اس کا میں پوچھ رہا ہوں وہاں پہ کسی میں تین سو مکان بھی ہوتے تھے اچھا۔ جگہ پر ہاں۔ باقی جگہ پر دس بارہ یہ مانوس تھے چار مانوس تھے ہاں، مانوس ہی تھے سب مانوس تھے ہاں۔ سال بھر جمع جاتی ہے نہیں دو سال کے بعد جمع کی دو سال کے بعد وہ لوگ ایسا رہے ویسے کہ ویسا زون کی جمع کی گئی تھی سال شاید نہیں گئی تھی اچھا سب جگہ جمع ٹھہرتی ہے آپ لوگوں نے کہاں کیا جہاں جب چیز جگہ بارہ جگہ پر قیام کہاں کیا مسجدوں میں اکثر کیا ہے یہ کون سے زون میں ہے مانڈوی اچھا بھائی یہاں بھر جماعت جاتی ہے تو پھر آپ کی جماعت وہاں کیوں گئی تھی آپ سے جو پوچھنا تھا وہ پورا ہو گیا اور ان سے مجھے پوچھنا ہے کہ جب یہاں سال بھر جماعت جاتی تھی تو پھر آپ لوگ اسی زون میں گئے تھے لیکن اطراف میں جتنے ہو گیا ہے جمع چاہتی ہیں اس کے علاوہ اچھا، اس کے علاوہ آپ کتنے دیہات کے ہاں، بارہ بجے سے نکال دو تو اٹھارہ ہاں، ہاں۔ اٹھارہ دیہات میں جی۔ ان اٹھارہ اٹھارہ دیہات میں کتنے کتنے آبادی تھی جگہ پانچ مکان تھے کئی جگہ ایک مکان پانچ سے زیادہ کتنے تھے چار مکان بھی تھے نہیں پانچ سے زیادہ مکان والے بستیاں سات سے ایک جگہ ایک سات ایک پانچ ایسے کل کتنے ایسی بستیاں ملی جہاں پانچ مکان سے زیادہ تھی نہیں ایسی ایک ایک بستی تھی یہ پانچ والی اور سات والی ہاں۔ سات جگہ سات مکان والی ایک ہی بستی تھی ایک پانچ والی ایک سات والی تو آپ نے وہاں نہیں کیا وہاں رکے تھے ہم گھر پہ اچھا وہ گھر انہوں نے سامنے سے آ کر دیا آپ نے مانگا تھا اکثر رکتے ہیں ساری جمع وہاں ہے اچھا حضرات میں ایک بات آپ کو کہ آپ کو معلوم ہے ہاں۔ کوشش کریں کہ کسی کی ذاتی مکان میں رکنے سے پرہیز کریں کیوں کہ اکثر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ایک دوسرے سے اندن زیادہ ہوتی ہے اچھا۔ اگر تم کسی کے گھر میں تشابه تشوق اکثر چھوٹے دیہاتوں میں ایک دوسرے سے آمدن زیادہ ہوتی ہے اگر تم کسی کے ساتھ ان کے اندر رکو گے نا تو جن کی آمدن ہے وہ نہیں آئیں گے تمہارے ملنے کے لیے آپ کو کیسا پایا اپنے دیہاتوں کو آمدن والا پایا سب کو موقع والا پایا ایک جگہ تھوڑا یہ تھا انبن تھی نہیں انبن تو نہیں تھی لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پیر صاحب یہاں آ کے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ تم جماعت والے کو ٹھہراتے ہو اس لیے ہم تو منع نہیں کرتے لیکن ہمارے جو رشتے دار وغیرہ یہاں اطراف میں قریب دو تین کلو میٹر پر رہتے ہیں دوسرے گاؤں میں جہاں ایک دو مکان ہے تین مکان ہے تو ان کا کہنا ہمارے پیر صاحب کو یہ ہے کہ یہ لوگ جماعت والے کو ٹھہراتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش اس کی طرف کامن پر ٹھہرے تو کامن پر کسی کو شکل نہیں ہوگا اور آپ سب کو جمع کر لو گے اس لیے اس کا خیال کرو محبت میں جمع کریں لیکن ہم اپنے ٹائم کی شکل بنائیں تاکہ ہم سب کو جوڑ سکیں اور سب ہم سے جڑ سکیں ہے نا ایک ہاں۔ چیز میں نے ہاں۔ جیسے بستی میں ٹینٹ کا کہہ رہے ہیں اب یہ بستی میں جگہ ایسی ہے نہیں کہ ٹینٹ لگا تو باہر لگانا پڑے گا پھر اور باہ کو لانا یہ مطلب تھوڑا یہ بیچ میں کیا کہ سارے مسلمان بیچ میں ہی رہتے ہیں جگہ پر نہیں دیکھیے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ گاؤں پورا ہوا گاؤں کے چھیڑے پر ہاں۔ گاؤں کو چھیڑا پر ہوگا کیونکہ اس میں بہت سارے وطن جو ہم سے ملنے آنا چاہتے ہیں لیکن گاؤں میں سب کو نظر آتا ہے تو ابھی ہم کو زمانہ میں گلزادی ایسے سنائی کہ ہم وہاں ملنے جاتے تھے وہاں نہیں ملتے تھے لیکن ہم لوگ گاؤں کے باہر تیار تھے تو چپکے چپکے آ کر ہم کو پھل ملتے تھے کہ تاکہ ہمارے گاؤں والے ہم کو دیکھ نہ لیں اب ان کے کھیت اکثر ہوتا ہے کھیت والے تھے سارے ہاں۔ سب کے کھیت ہی ہوتے تھے میں نے وہ یہ جائزہ لیا کہ میں چلا اچھا، چڑھ اچھا۔ میں مہینے ہاں۔ یہ مجھے تھوڑا اندازہ تھا یہ بہت سا لیکن آپ دیکھ لیں کہ شہر گاؤں کے بیچ میں ٹھہرنے میں زیادہ نفع ہے یا کونے میں ٹھہرنے میں وہ تو آپ کی جماعت ہو بس یہ بس اس کو کر لیں کہ کہاں ٹھہرنے میں بہتر ہے لیکن بس ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اپنی آزاد جگہ بناؤ تاکہ تم جتنوں کو لا سکو جتنوں کو جوڑ سکو ہاں, ہاں، وہی صحیح ہے لیکن جگہ ہو رہی ہے تو اپنی لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شاء اللہ اپنے کوشش کر رہے کہ مقدس ہیں اس کی جی۔ کوشش کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کوئی شکل بنے آپ نے کتنے ملاقاتیں کی ہم نے کتنے ہاں, چار سو کے قریب چار سو اٹھارہ اور یہ اکثر وہ تھے جو سب چیزوں سے دور لوگ تھے نا ہاں، وہ اکثر دیہاتوں میں یہی بعض جگہ بہت برے حالات ہیں اللہ نماز اور نمازیں سب جگہ مسجدیں تھی جہاں مسجدیں ہیں وہاں تو لوگ آتے تھے اچھا مسجدیں مسجدیں نہیں وہاں تو پڑھتے ہی نہیں کہیں کی وہاں کوشش کی تھی کیا ہاں ایک جگہ ہم نے کہا ان لوگوں کو یہاں ہاں، تو نیت بھی کری انہوں نے دو جگہ ایسی ہے آپ نے عملی طور پر شروع نہیں کروائی وہاں کو ایک تو ترغیب دینا یہ پہلا کام ہے اور دوسرا کام عملی شروع کروا دینا ایسے وہ پڑا ہوئے ایسے نہیں ہے وہ اچھا ہاں، بزرگوں سے ایک بات یہ سنی بزرگ یہ کہتے کہ آپ دو دو دن دن وہاں کرو تین دن اس میں آپ اجتماعی نماز پڑھو ان بستی والوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے بلا کر لو تو دو تین دن ان کو نماز پڑھنے کا ماحول ملتا پھر اگر موقع ہو تعلیم میں بیٹھے تو اس سے پہ اگر آپ تو دوست ہوتے ہیں سوال میں فرض نماز ہوں رکھا تو میں سورج پڑھتے ہیں دوست ہوتے ہیں ان نہ دینا بولا یاد کرا دی کوئی امام صاحب آرام سے مل جائے گا اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو مالی ہو گئے ان کے ایسے تیز بیمار بھی تیز ہوتے ہیں تو ہم دو تین دن میں صبح شام میں اگر تھوڑا سا رٹوا سکتے ہوں تو یہ بھی ہو جائے گا بھائی کچھ نہیں ایک صورت یاد کر لی دونوں رکھا تو میں وہ بھی پڑھ لے گا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی بس ہے تو کوشش اس کی کریں کہ ہماری موجودگی میں کوئی شکل بنا دے دیکھو اگر ان کے اندر اتنی جاگرتی ہوتی تو یہ دس سال سے جمع جاتی ہے نا ہر سال کی جمع ان کو ترغیب دیتی ہے مگر وہ کر نہیں پائے لیکن اگر آپ عملی طور پر اپنے ہاتھ سامنے کوئی شکل بنا دو تو یہ ہو جاتا ہے تو ہم ہر جگہ پر اس کی کوشش کریں کہ اجتماعی طور پر ان کی کوئی نماز کی شکل بن جائیں تو بڑی سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے نا چلو بہت اچھا سب ساتھی کیسے رہے خوش کیا کر کے آئے سر ان کی نیت پتا نہیں مجھے میری نیت اچھا آپ نے پوچھا نہیں آپ سے میں ایک آپ کیا بہت اچھا ہاں، اوپر مجھے مطلب سوچا میں تو انگریزی پڑھا لکھا نہیں ناسا مطلب اچھا احساس کو آپ کہتے ہیں اچھا اچھا احساس ہوتا ہے کیا احساس ہوتا ہے ہاں، تھوڑا تو بتاؤ بہت ہوتا ہے تھوڑا تو بتاؤ نہیں اللہ پاک ایسے مطلب اس کو سے یہ دیتے ہیں جیسے بنا جو سامنے آ جاتے ہیں بڑی بات ہے ماشاء اللہ جی۔ احساس پیدا ہو جاتا ہے ماشاء اللہ الیون مبارک بارہ کلو کتنا چلے آپ اور زیادہ زیادہ نہیں یہ پورا کلو میٹر یہ جو ہے ایک ہاں۔ ساتھ زیادہ ہمارے سات کلو میٹر چلے سات کلو میٹر کتنے پکایا پندرہ پکایا اچھا آپ کے عمل ہوتے تھے ہاں سارے ہاں عمل جی۔ صبح شام کی تعلیم اور روزانہ کا تصویرات وغیرہ سیکھنا سیکھنا ہوتا تھا تھا ہاں جب ٹائم ملتا کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے نہیں وہ تو اکثر باہر ہوتے تھے سر تو دونوں دونوں کی کی جوڑی جوڑی ملاقات ہو جائے چلتے چلتے سیکھتے ہاں، وہ سیکھتے تھے سیکھتے تھے آپ نے سفر میں نیا کیا سیکھا کچھ دعائیں سیکھی میں نے کچھ دعائیں سیکھی ماشاء اللہ کون سی دعا سیکھی اچھا وہ اندر میرے جاتے ہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے جواب پر راضی آجیے ہونا تو پر راضی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اچھا بھائی بھائی دیکھو اللہ سب سے خوش رکھے ماشاء اللہ جماعت بہت اچھا کام کرتے ہیں اور تھوڑا سا رضر پہن جن کے پاس ہوتا اور اس میں نہ آ جاتا باقی کسی جماعت میں بھی اپنے بس میں جو محنت ہے اس کے کرنے میں کمی نہیں رکھی چلنے میں پھینکنے میں یہ تو یہاں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس لیے بڑی ساری جماعتیں کارگری نہیں سنا پاتی ہے اور موقع بھی نہیں ہوتا باقی ہوتا ہے مشکل اثر والے مستورات کی جو جماعت ہے ہر جگہ کام ہوا مستورا کا ہر جگہ جوری الحمد للہ انہوں نے تقاضا رکھا ہے کہ یہاں جو عورتیں ہیں وہ اکثر مرتب ہو رہی ہیں سیاروں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ لوگ جمع تھے دس دن کی دالوں ہم نے وہاں الحمد للہ ہر جگہ مستورہ کا کام ہوا جگہ بات ہوئی ہے میری جگہ پر ہمیں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جو یہاں کی مستورات ہیں وہ گہروں کے ساتھ اکثر مرتب ہو رہی ہے جا رہی ہے تو مستورات کی آپ جمع یہاں پر نکالو دس دن کی تین دن کی وغیرہ تو میں نے ان کو مانڈی والوں کو بھی بتایا کہ اس طرح آپ کو دس دن لگانا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے یوں کہا کہ آپ دس دن کی جماعت ہم بھی کہتے ہیں لیکن وہ اوپر سے جب آئے گا ابھی تین دن کی جماعت سے شروع کرو اجتماع کے بعد ہم نے ساتھیوں سے مشورہ ہے بہت اچھا دن کے کو جس سے میں نے کہا کہ اس طرح چلاؤ مشورہ تو تین دن کی شروعات کروں گے کوئی اگر ماحول بن جائے اور آپ کی جماعت پر تو آپ تجویز رکھ سکتے ہو کہ اس جماعت کے لیے ہماری تجویز ہے پھر اس پر ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا، اچھا۔ ایک جگہ ہم نے جہاں کام کیا ہے وہاں نوجوان بہت ہے تین سو مکانات لیکن جو نوجوان ہے ان کی جو زندگی ہے وہ بالکل محنت چاہتی ہے بہت محنت چاہتی ہے ڈاکٹر صاحب سب سے کام کیا ہے گنٹھا میں گنٹھا ہے بہت اچھی بات اچھا بھائی دیکھو ساری کاروباری ہمارے سامنے آئی یہ جتنا آباد آپ کا علاقہ تھا وہ آپ کی محنت سے ہوا ایک بات اور یہ کہا کہ بھائی یہ سال میں ایک مرتبہ جمع دے سکتے ایسا کام کرو کہ جماعتوں کو ایک دو دن مرتبہ چلا رہے اور اچھا ذرا میں اسے کرا تھا ایک سو ایک سو دس سال کی محنت کے نتیجے میں قریب پچاس دیہات غیر آباد آباد ہو چکے یہ آپ کی لگاتار محنت کی برکت ہوئی ابھی جو کچھ کمزوری رہ گئی اگر آپ نے جملہ محسوس کیا ہو ساری جماعتوں کا اس سب نے کہا کہ آپ آتے رہو آپ لگاتار اگر وزیروں ہی کہا کہ آپ لگاتار آتے رہو اور کہا ہمارے پاس ضلع میں ایسے پچاس مکان بچے ہیں جگہیں بچی ہے اور ہماری ہر مہینے اتنی تعداد ہے آپ کے مہینے کی جماعتیں کتنی بنتی ہے ایک سو چالیس اور ایک سو چالیس جماعتیں بنتی ہے ہر مہینے اگر ایک سو چالیس جماعتیں ہماری پہلے پہ ان پچاس جگہوں پر ان پچاس جگہوں پر جماعتیں ہماری چلتی ہے ہر پندرہ دن میں ایک ایک جائے ہر پندرہ دن میں ایک تو یہ ہماری پچاس ہے اوپر سو جماعتیں ہماری جا سکتی ہے بولو جا سکتے نہیں جا سکتے اگر سال بھر اگر ہماری تین دن دن جماعتوں کا کا بن جائے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تو کیا رائے ہے رات کی کیا یہ دوسرے جو پچاس بچے ہیں وہ آباد نہیں ہو جائیں گے ارے بولو نہیں اس لیے اب تو یہ طے کر لو دیکھو آپ کے زبان بہت نرم ہو چکے کسی ایک جماعت کے ساتھ بھی کہیں کسی نے بدتمیزی نہیں کی کسی نے نکالا نہیں زمین بڑی نرم ہو چکی ہے بس اس میں اب نیارن کرنے کی ضرورت ہے سب لوگوں نے بات سنی کال ایک جماعت نے ایسے کرداری سنائی وہ بلو کپڑوں نے کہ بعض لوگوں نے بات نہیں سنی باقی دوسروں نے تو وہاں بھی بات سنی باقی پانچ جماعتوں نے ایک نے بھی ایسی کرداری نہیں سنائی کہ ہماری بات نہ سنی ہو آپ کے زون بالکل ہموار ہو چکے ہیں سو ٹکا ہموار ہو چکے سمجھو نا بس وہاں جا کر بیارن کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھو جن علاقوں میں پہنچنا ہوا وہاں تو آباد ہو گیا اور جہاں ابھی ہمارا پہنچنا نہیں ہوا وہاں کی ایک کاروباری ہے اگر خدا نہ کرے اگر ابھی بھی ہمارا پہنچنا نہیں ہوا تو بھائی نے کاروباری سنائی اسلام کی قیمت دنوں میں کمزور ہو جاتی ہے پھر آدمی آسانی سے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور اگر ایسے موقع پر ہمارا جانا ہو گیا اور ہم نے وہاں تھوڑا سا محنت کر لی تو ان کو بس وہ دہانے پر کھڑے ہیں تھوڑا دھکا لگے گا اس طرف چلے جائیں گے ایسے موقع پر جا کر لے جانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس تین تین دن کی جماعتوں کی مضبوط طاقت ہے ابھی سارے ضلعوں میں ہم تو یہ کہتے ہیں گزارش کرتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ اپنی دینی کی جماعتوں کا تو یہ طے کر لو کہ ہم اس مسجد میں جائیں گے ہی نہیں جہاں مزیدار جماعت بنی ہوئی ہے کون سی مسجد میں نہیں جانا بولو جن مسجدوں میں مزیدار جماعت اگر آپ ایسے علاقے لے لو تین تین دن میں کہ جن علاقوں میں مزیدار جماعت بنی ہوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ شاء آئندہ سال تک یہ پچاس کے پچاس اور ضلع میں ایسے جتنے کمزور ہوں گے وہ سب میں خوشیاں کو جان پائی جائے گی کیا ہو جائے گی اس لیے آخرات طے کرتے ہو شاء اللہ ہم تین دن کی جماعتوں کے ذریعے سے سال بھر محنت کر کے اس کو آباد کریں گے طے کرتے ہو کون کون طے کرتا ہے کہ میں اپنے تین دن کی جماعت ایسے دیہات میں لے کر جاؤں گا اور گزارش ہے کہ ہر مسجد والے ٹینٹ بنائیں گے کیا کرنا بولو دیکھو میں گھر لڑکے والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کس کو کہہ رہا ہوں مسجد کی سطح پر دو پانچ ہزار خرچہ کر لو تاکہ جماعت مسجد کی سطح پر ٹائم بنا کر ایسے دیہاتوں کو کور کرے ان شاء اللہ اگر سال بھر آپ کی محنت ہوئی نا تو ان شاء اللہ یہ سارے دیہات آباد ہو جائیں گے کرو گے اس کی فکر کون کون اپنے تین دن کی جماعت ایسے دیہات میں لے کر جائیں گے دوسری بات ایسے غیر آباد کو آباد کرنے کے لیے آپ کے پاس دوسرا جو چیز ہے وہ دوسرا گشت ہے کون سا ہے بولو دوسرا گشت ہاں، ابھی سارے حضرہ والوں سے یہ گزارش کی کہ دوسرے گشت کو بھی آپ کیا کرتے ہیں ہمارے حضرات یہ کرواتے ہیں کہ دوسرا گش گش کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرا گش اس جگہ پر کام کو کھڑا کرنے کے لیے جب کام کو کھڑا کرنے کے لیے ہے دوسرا گشت تو ہم ایسے مسجدوں میں کیوں دوسرا گشت کریں جہاں مسجدان جوان بنی ہوئی ہے وہاں تو کام کھڑا ہے اس میں کیا ہوگا اس مسجد میں بارہ ساتھی ہے اور آپ کے بارہ گئے تو کیا کرو گے مجھے بھائی وہاں بارہ ہے اور ہم بارہ گئے تو کیا کریں گے مجھے ارے بولو بھائی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور کیا کریں گے اور اگر ایسے کوئی جہاز اگر آپ کر لیے تو ان شاء اللہ گش کے گش میں بھی آپ جاؤ گے گش کے علاوہ ہفتے بھر وہاں جاتے رہو تو ان شاء اللہ یہ گرآباد ہمارے دوسرے کے ذریعے سے آباد ہو جائیں گے تو دوسری امام سے گزارش کرتے ہیں کل یہ ضلع طے کر کے آپ نے اس سال طے کیا تھا جماعتوں کے رخ پکڑ لگا تو آپ نے تیس جماعتوں کو چار دینے کے لیے دی بارہ جماعتوں کو روم کے لیے دی وہ آپ نے من بنایا ویسے اگر من بنا لوگے تو انشاءاللہ یہ غیر یہ حیدرآباد کو آپ لوگ آباد کر دو یہ سارا آپ کی محنت سے ہوا ہے آگے بھی ہوگا وہ آپ کی محنت سے اور دوسرے ہے یہ طے کر لو کہ ان شاء اللہ دو ہزار چوبیس میں ایک بھی ایسی جگہ پر ہم دوسرے گش کے لیے نہیں جائیں گے جہاں مزیدار جماعت بنی ہوئی ہے بلکہ ایسے بنجر علاقوں کو دوسرے گش کی محنت سے میدان بنائیں گے طے کرتے ہو اس کو کون کون طے کرتا ہے کتنی باتیں ہوئی کون سے رات کیا تین دن کی جماعت ایسے دیہاتوں میں جماعت ایسی جگہ پر نہیں جانا ہے جہاں مسجد اور جماعت ہے اور دوسری بات دوسرا گشت ایسی جگہ نہیں کرنا ہے جہاں مسجد اور جماعت ہے اگر یہ دونوں آپ اچھی سے محنت کر لو گے دوسرے گشت کے ذریعے سے ہوتے سے ان شاء اللہ آپ دیکھو گے کہ تھوڑے دنوں میں ایک بہت بڑا علاقہ کور ہو جائے گا اور آپ کا جو قانونی ضلع ہے نا وہ پورے ہندوستان ہے یہاں پورے ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں اتنی بڑی جی آئی ڈی سی ہے یہ انگریشور میں سارا کا سارا ہندوستان ہے اور دیکھو یہ کہیں کے بھی ہیں ہم یہ سمجھیں یہ حضور کا امتی ہے ہمارے ذہن یہ یو پی کے ہیں یہ بہار کے ہیں یہ بنگال کے ہیں یہ آسام یہ اڑیسہ کے اللہ کے نبی نے کل میں والا کل میں والے کا بھائی ہے ہم بھائی ہیں ہم کو اللہ نے اللہ کے نبی نے سامنے ہے تو ہم تو یہ بولیں گے نہیں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں مولانا شرط اللہ کا ایک بہن حضرت نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے نا وہ کٹی ہوئی عمر کو کاٹ دیتا ہے کٹی ہوئی عمر کو یہ کل بھی ہونا میرا بھائی ہے وہ اس کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں یہ سگا میرا بھائی اگر اس جگہ ہوتا اور اس بے دینی میں ہوتا میرا کیسا دل دکھتا اب جیسے انڈسٹریز میں فیکٹری میں یو پی بہار کا مجمع ہے تو ہم یہ نہ سمجھے تو بہار کے وہاں چلے جائیں گے نہیں نہیں وہ میرا بھائی ہے وہ جائے جہاں سے دل لے کر جانا چاہیے وہ یو پی کے ہیں چلے جائیں گے وہ تو نہیں وہ میرا بھائی ہے وہ یہاں سے دین لے کر جانا چاہیے بانگلہ اگر اس طرح ٹارگیٹ بناؤ گے نا تو جس طرح وہ یہاں سے دنیا کماتے ہیں اس طرح دین بھی کما کر جائیں گے تو ٹارگیٹ بناؤ گے ان شاء اللہ اللہ کا تیسری گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ اکثر علاقے والوں نے کہا کہ ہمارے وہاں لوگ آتے نہیں ہیں تو اب یہ ذرا یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ مجمع ہمارا طے کرے کہ مجھے کوئی ایک دیہات دے دو میں سال بھر اس دیہات والوں سے دوستی کروں گا میں نے کہا دوستی کرنے کا طریقہ بتائے اور آپ کو دوستی کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پانولی والے پوری دنیا کو چلا کے کتنے ملکوں کے ذمہ دار ہیں وہ پانولی ضلع کے لوگ ہیں وہ پورے پورے ملک کو چلاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے دیہاتوں کو آپ لوگ مانوس کرو اور شروع میں جا کر سیدھی تبلیغ کی بات نہیں کر سکتے میں نے بتایا کھانے کے راستے سے تو کسی طرح بھی جی آپ گجراتی میں ہے جی جی پانی میں مل چڑھتا ہوں چڑھے دے بنا گجراتی میں کیا ہوتا ہے مد مد جو ہوتے ہیں وہ ذرا سخت کبھی ہوتے ہیں تو جو سا بھی پانی سے وہ چڑھتے ہیں وہ چڑھا جائیں گے کہیں کام کر کے کہیں کھلا کر کہیں کھا کر کہیں دوست بنا کر کہیں دوست بن کر وہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو خوب واقف ہو بہر جس ترتیب سے بھی ہم ان کو متوجہ کر سکتے ہیں ہم ان کو متوجہ کریں ان کو قریب کر سکتے ہیں ہم ان کو قریب کریں ان پر احسان کر کے قریب کریں اور ہمیں بدلہ اللہ سے لینا ہے یہ حضور کا امت ہی ہے یہ امت کو ڈھونڈ نکالنا ہے ایک بھی ایمان والا ہو کر اس دنیا سے جائیں ہم اس پر راضی نہیں ہیں اس لیے اپنی جانور اس پر لگا دیں جان ہماری لگے مال ہمارا لگے اور زندگیاں دوسروں کی بنے یہ نبیوں کا طریقہ ہے جان ہماری لگے مان ہمارا لگے اس پر ہم اپنا مان لگائیں اپنی جان لگائے دیکھو جس پر اللہ کا نام آ جاتا ہے چھوڑی چلتی ہے اس میں برکت بڑھ جاتی ہے اب دیکھو وہ جانور جس پر اللہ کے نام کی چھوڑیاں چلتی ہیں نا اس کے ٹولے کے ٹولے آپ کو ملیں گے برکت ہی برکت اور جس پر اللہ کا نام نہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہاں تو ہمارے جان مال پر بھی لگے گا اس میں برکت ہو جائے گی تو آپ طے کرو گے ان شاء اللہ ہم اپنی جان مال لگا کر اپنی ذمے لیں گے لوگ ان شاء اللہ کیا فرما دیتے کہ ہم دنیا سے باہر کے نہ مریں دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں گے دیکھو ابھی انہوں نے دو مزید کما لی اور مولانا نے پورا ملک کما لیا کیا کما لیا ایسے دنیا میں لوگ چیزیں کماتے ہیں تو آپ بھی چاہتا لوگ کتنا جیون بچائے پتا نہیں ہے جو بچائے اس کو کام لگا کر اس کو اس سے کمائی کر کے جانا ہے کمائی کرو گے انشاءاللہ اور سب کا کھاتا کھولے کہ نہ کھولے میرا کھولنا چاہیے بھائی پوری مارکیٹ کھلی ہے ہمیں کہتے ہیں ہمارے تو مارکیٹ کھلی ہوئی ہے بھائی تجھے تو نفع اس وقت ہوگا کہ تیری دکان اس مارکیٹ نہ کھلے بولو صحیح غلط کہ میری دکان کھولنی چاہیے ایسے سارے لوگ تو کریں گے مجھے فائدہ اس وقت ہوگا جب میں اپنی دکان کھولوں تو ہم آپ آپ ذرا سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا کاروباری سنیے آپ خود جا کر جا کر آئے ہو آپ نے حالات دیکھے آج طے کرو کہ ان شاء اللہ ایک نہایت میں لیتا ہوں سال بھر ان سے دوستی کروں گے پھر کریں گے وہاں جائیں گے آئیں گے اور میں اپنی جماعتیں لے کر جاؤں گا اور اپنی مسجد کے سرجوں کو استعمال کر کے اس دیہات کو آباد کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اگر اتنا مجموعہ اس کو طے کر لیں تو ان شاء اللہ دو ہزار چوبیس میں ہمارے ضلع کا کوئی بستی باقی نہیں رہے گی کہ جو گنجر رہے وہ سب آباد ہو جائے گی پیسہ طے کرتے ہو آپ میں سے کون کون طے کرتا ہے زیادہ کروں گا ان شاء اللہ اچھا جنہوں نے کیا سب سے جلدی جلدی کام کہ میں ان شاء اللہ جہاں تک ذمہ لیتا ہوں سال بھر ہم کو کلوٹ کروں گا اپنے مسجد کے ساتھیوں کو استعمال کروں گا اور اس بستی کو میں اور کھڑے ہوگا اور کھڑے ہوگا کوئی بات نہیں بھائی کوئی باہر باہر جائیں بھائی بھائی خیر میں ہمارا کام کر میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی تھی نا اچھے لوگ نہیں جاتے اچھے لوگ قدر کرتے ہیں اچھے لوگ ان مجلسوں کی قدر کرتے ہیں ایسا اچھا بھائی ماشاء اللہ اور اگر بستیاں نہ ہو جیسے سوسائٹیاں لے لوسٹری لے لو جو لینا ہو لے لو اچھا بھائی آپ سب اس طرف آ جاؤ آپ سب اس طرف آ جاؤ بھائی آپ سب اس طرف آ جاؤ ہاں بھائی سب آپ اس طرف آ جاؤ جو کھڑے ہوئے وہ سب اس طرف آ جاؤ اب ہلکے وائز آپ الگ الگ بیٹھو ہلکے وائز الگ الگ بیٹھو ہلکے کا مزید وائز بیٹھو بھائی آ جاؤ اس طرف آ جاؤ بھائی جلدی سے آ جاؤ جو کھڑے میں آ جاؤ کھڑے نہ آ ماشاء اللہ جو کھڑے ہیں وہ آ جاؤ دیکھو بھائی تھوڑی دیر ہمارا کام کر جانے کے بھائی آ جاؤ جلدی سے بھائی ہلکے وائز بیٹھو اور ہلکے میں بھی مسجد وائز بیٹھو بھائی ہلکے وائز بیٹھو اور ہلکے میں مسجد وائز بیٹھو جلدی جلدی چلنا شروع بھائی مانڈوی والا تو بہت زوردار دکھتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے ارے گھوڑے سوار تو گھوڑے پر ہی اچھا لگتا ہے ہاں گھوڑے سوار گھوڑے کے کچھ پر اچھا لگتا ہے نا نہیں اور اور اس میں کچھ چہرے ایسے زوردار زوردار جو بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے آپ بات سمجھے اس مدعے میں بات چہرے اتنے خوبصورت ہیں ایسے زوردار ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے بات سمجھ آ رہی ہے ان کا تو گھومنا پھرنے میں مزہ آتا ہے نہیں تیرا نشے من اصل سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے پہاڑوں کی چٹانوں پر علامہ اقبال نے ایمان والے سے کہا کہ شاہی کون ہوتا ہے پورا ایگل ہاتھ ہاتھ وہ بہت اونچی پرواز جاتا ہے بہت بہت کچھ اس کی پرواز ہوتی ہے تو اس کو پر کر کے یہ محلوں میں کہاں ہے محلوں میں کے لیے نہیں ہے تیری شان تو یہ ہے کہ تو پرواز کرے پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں سمجھے بات اس پر کہا نہیں تیرا نشے من اصل سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے نا لیکن یہ کون سا شاہین پرواز نہیں کرتا پتا ہے جو دھوکہ کھا گیا ہو دھوکہ کب کھاتا ہے دو پرندے ہیں جو بہت اونچی پرواز جاتے ہیں آسمانوں کی لیکن دونوں میں ایک ہوتا ہے گیت اور ایک ہوتا ہے شاہین گیت جو ہوتا ہے وہ آسمان سے نیچے آتا ہے مردار کھانے کے لیے اور شاہین آتا ہے وہ کبھی مردار نہیں کھاتا وہ اپنی ذات محنت کا کھاتا ہے شکار کر کے کھاتا ہے زندگی کو کھاتا ہے اور جو شاہین ان کے ساتھ دھوکہ کھا گیا ہو تو اس کو اللہ اقبال کہتے ہیں وہ فرے خوردہ شاہی دھوکا کھایا ہوا شاہی کون سا کھایا وہ فرے خوردہ شاہی جو پلا ہو کر رسوں میں اس کیا خبر ہو مقام شہنشاہی اللہ نے اس کو شہنشاہ بنایا تھا لیکن یہ گیت کے ساتھ رہتا ہوا گیت جیسا ہو گیا اپنا تو ایسا نہیں ہونا نا شاہین بنو گے ان شاء اللہ اور کون کون طے کرتا ہے اپنے سے چلو پھر کون شاہین بنے گا دیکھو کون ہمت کرتا ہے کرو ہمت کہ انشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے تو کھڑے ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے بولو ہو جاؤ گے کھڑے انشاءاللہ تو کھڑے جاؤ بسم اللہ ان شاء اللہ اپنے ذمہ دستے لیتا ہوں اللہ مدد کرے گا ایک اور پر ہمت کرتا ہے جی چلے بات دوسرے سنو اگر اتنی زیادہ ہمت نہیں ہوتی تو اس مجمع میں آپ کی مسجدوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہوں گے کھڑے ہوئے ہیں تو ہاں۔ آپ ان کے ساتھ دے سکتے ہو ان کے ساتھ دو گے چوکس دو گے کون کون ساتھ دے گا اپنی مسجد کے ساتھ ہوگا اچھا جو ساتھ دے گا وہ ذرا کھڑے گا کہ میں اپنے والوں کا ساتھ دوں گا میں اپنے والوں کا ساتھ دوں گا اپنے والوں کے ساتھ چلے گا اور ان سے کہنا کہ تم دیہات کو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور جس کی اس کی جس کے ساتھ جانے کے لیے ہمت ہو ان سے ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کے پہلوانی کس کام کی ہے ذرا اٹھ کر آؤ اٹھ کر آؤ میں آ جاؤ کیا کرو گے گا ارے لے کر جاؤ گے ارے بھائی مطلب آپ جلدی کریں گے ہم تین تین دن کی ڈیمانڈ لے کر جائیں گے سب چل جائیں گے تین تین دن کی ڈیمانڈ پہ آپ لوگ کڑے ہو گئے جلدی کھڑے ہو جائیں دو تین تین دن کی ڈیمانڈ لے کر جائیں گے اور اور جب آپ اپنی مسجد والا دیکھا چاہتے ٹماٹر وہاں کے اندر میں آئیں گے جاؤ بتاؤ اچھا بھائی آپ کیا کرو گے جی ساتھ ان کے ساتھ جاؤ جو ساتھ جاؤ گے وہ ان کے ساتھ جاؤ اب اتنے بھی نکل گئے وہ میرے پاس ہاں ڈیلنگ مروڑا میں سے ہاں اجیت کرو امیر بندر ہاں بول ہماری میر بست مولانا ہاں۔ وہاں دوسرے کام تو ہوتے ہیں مستورات ان شاء اللہ ہم اپنی لے کر جائیں گے چالیس کے قریب جو جھپڑے ہاں، لیا موبائل کو بھی لیا آپ لوگ کیا دینے والے کافی مطلب ضروری گزارش صادق لیں سب صادق سابق بھائی سب ایک بات سنیں یہ جو بستی آپ کی ہو اس کو اپنے ماہانہ مشورے کا پوائنٹ بنا دینا کہ بھائی جیسا ساری کیا پیداری پوچھو اس میں یہ کہ اس مہینے میں آپ کے لڑکے کے جو بیاض تھے اور جو آپ نے ذمہ لیا تھا اس میں اس مہینے میں کیا کام ہوا بات سمجھ گئے ان ساری گھر مانوس مستیوں پر محنت کی کاروباری کا ماہانہ پوائنٹ بنا دینا اس مہینے میں کیا کام ہوا تین دن کی جمع دی گئی اور دوسرا ریسٹورینٹ شروع ہوا کرنا کرنا ہوا ان سب کی کاروباری سارے ٹھیک ہے خيريت يا سلام سلام خيريت